سے اکثر نہیں جانتے وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں بس عذاب کو چکھو بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا إلى جهنم يحشرون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه وَيَضْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیص کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہبت اکٹھا کر دے پھر اسے جہنم میں جھونک دے یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے F M one hundred point seven پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات اور ان سوالوں کا ان غلط فہمیوں کا ازالہ جو جماعت احمدیہ کے متعلق ہمارے سامعین کے ذہنوں میں ہوں یا کسی نے آپ سے ذکر کیا ہو تو اس سے متعلق جو موضوعات ہیں جو سوالات ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں جماعت احمدیہ کے مختلف علماء تشریف لاتے ہیں اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم ساتھی محترم انصر رضا صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کی خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام یا دوسرے بزرگان جماعت احمدیہ سے ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کے افتتاحی کلمات سنیں افتتاحی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اسی طرح ای میل پہ بھی آپ کے سوال ہم وصول کرتے ہیں اس کے با ان دونوں چیزوں کے بارے میں یعنی ٹیلی فون نمبر اور ای میل کے بارے میں میں آپ کو جب جو افتتاحی کلمات ہیں ان کے بعد عرض کروں گا اب ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم جاک اللہ کرن صاحب ہمارا جو موضوع پچھلے پروگرام میں چل رہا تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام پر کہ جی آپ کی بعض پیشگوئیاں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں جی اور خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میری صداقت کا معیار ہے وہ میری پیشگوئیاں ہیں جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے مقرر کردہ معیار کے تحت وہ سچے نہیں ٹھہرتے اس لیے کہ ان کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں اس کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو خبریں ہوتی ہیں وہ یا تو کسی وعدے پر مشتمل ہوتی ہیں یا وعید پر اور وعدہ ہوتا ہے جزا کا اور وعید ہوتی ہے سزا کی اور اس میں میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے توبہ کر لی تو خدا نے عذاب نہیں دیا حضرت یونس کو پتہ نہیں تھا وہ نکل گئے وہاں سے اور <clears throat> پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرعون کی قوم کے اس کے دربار میں ایک شخص نے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے دعوی نبوت اس کا جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اس کا عذاب پڑے گا صحیح اور اگر یہ سچا ہے تو جس بات کی تمہیں وارننگ دے رہا ہے جو تنبیہات کر رہا ہے اس میں سے کچھ ضرور تمہیں پہنچیں گی تو میں نے عرض کیا کہ کچھ کیوں ساری کیوں نہیں نبی کی تو ہر بات سچی ہونی چاہیے نا تو وہ جب یہ کہہ رہا ہے اور خدا نے پھر اس کو نقل کیا جب خدا کسی بات کو نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اصولی طور پر بالکل درست ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کو نقل نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جو عذاب کی خبریں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں پوری ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس نے پوری نہیں کی جیسے یونس علیہ السلام کی قوم میں خود نبی کو نہیں پتہ کہ یہ کیوں نہیں پوری ہو رہی اور خدا کو پتہ تھا کہ وہ توبہ کر چکے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا اور پھر میں نے روح المانی سے اور تفسیر کبیر سے جو ہے حضرت راضی کی ہے تفسیر کبیر اور علامہ آلوسی کی ہے روح المانی اس میں سے میں نے دو حوالے دیے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے وہ نہیں ٹلتا لیکن وعید جو ہے وہ ٹل جاتی ہے پھر میں نے جو اہل تشیح ہیں ان کی دو کتابوں سے اعتقادات شیخ صدوق کی اور اصول کافی جو ہے یعقوب کلانی کی اس میں سے میں نے یہ بتایا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وعدہ نہیں ٹلتا لیکن وعید ٹل جاتی ہے اور پھر میں نے جو دیوبندی عالم ہیں خلیل سہارنپوری صاحب ان کی کتاب براہین کاتیہ سے اور پھر جو احمد سعید شاہ کاظمی صاحب ہیں ان کی مکالات کاظمی سے اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جو ہیں ان کی جو شرح ہے مشکات کی مرات المناجی اس میں سے میں نے آپ کو یہ حوالہ جات پڑھ کر سنائے جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا لیکن وعید کا خلاف کر دیتا ہے اگرچہ شرائط مذکور نہ بھی ہوں تب بھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ وعید کا خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کے بخشش اور کرم کی نشاندہی ہے اور عربوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر ایک انسان وعدہ کرے کسی جزا کا تو اس کو نہیں ٹالتا اور اگر ٹال دے تو وہ اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں لیکن اگر وہ سزا کا اعلان کر کے پھر سزا نہ دے تو لوگ کہتے ہیں جی اس نے بڑا کرم کیا بڑی سخاوت کی بخشش کی تو یہ میں نے عرض کیا تھا اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ وعدے میں بھی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قصے میں جو حدیث بیان کی ہے کہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آرزو کرو گے میں پوری کروں گا جب انہوں نے کہا کہ مجھے زندہ کر کے دوبارہ بھیجو تاکہ میں تمہارا دوبارہ اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو خدا نے کہا نہیں چونکہ میں نے لکھ دیا ہے پہلے کہ جو مر جائے گا اس کو قیامت سے پہلے دوبارہ میں زندہ کر کے نہیں بھیجوں گا اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا تو وعدہ کر کے پھر نہیں کیا اسی طرح میں نے جبرائیل کے بارے میں بتایا کہ جو احادیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی حضور نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آئیں گے تو وہ آپ آئے نہیں انہوں نے کہا جہاں جی، کتا اور تصویر ہوتی وہاں ہم نہیں آتے تو ابھی ہمارے کسی دوست نے غالباً کیلگری سے شاید کسی نے وہ ای میل کیا کہ جس میں انہوں نے تصویر اور کتے کے بارے میں پوچھا ہے جی ہاں، تو کاشف صاحب کاشف صاحب تو مسئلہ یہ ہے کاشف صاحب کہ کتے اور تصویر کی حرمت کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وعدے وعدہ کرنے کے بعد اگر حالات چینج ہو جائیں تو پھر وعدے میں بھی وسعت ہو سکتی جیسے میں نے ہدایہ کے مصنف کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وعدے میں گنجائش اور وسعت ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہدایہ کی شرح لکھوں گا لیکن وہ شرح اتنی طویل ہوگی کہ میں کہا اگر یہ لکھتے رہے تو پھر تو ہدایہ اصل کتاب جو ہے وہ رہ جائے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر ادھر کام شروع کر دیا تو میں اس بات کے اوپر نہیں جا رہا کہ کتے اور تصویر کی کیا حرمت ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے لیکن جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ وعدے میں بھی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے حضرت مسیح محمد محدودیہلاۃ والسلام نے اگر یہ کہا کہ میں پچاس لکھوں گا تو انہوں نے کسی کے پیسے دینے نہیں تھے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا کہ میں دوں گا پھر نہیں دیے اپنی طرف سے ایک انہوں نے مشن شروع کیا تھا اس وقت تک وہ معمور نہیں تھے جب معمور ہو گئے تو ان کو دوسرے موضوعات کی طرف بھی جانا پڑا اور پھر انہوں نے پچاس کو پانچ پر مختصر کر دیا اور یہ <clears throat> کوئی بری بات نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وعدے میں بھی گنجائش اور وسعت ہو سکتی ہے اور میں پھر ایک دوست نے کہا کہ جی وہ ان کی جو پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں تو میں نے یہی عرض کیا کہ پیشگوئی اگر پوری نہیں ہوئی تو جو آیت میں نے آپ کو سورہ مومن کی بتائی ہے اس میں تو صاحب لکھا ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اس کے اوپر اس کا وبال پڑے گا یہ کو کوکاض بند فلیہ کا ہو اس کا جھوٹ اسی پہ پڑے گا مرزا صاحب پہ تو نہیں پڑھا نا آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے تھے نوزب اللہ ذالک تو اگر وہ جھوٹے ہوتے تو پھر ان کا اس جھوٹ کی سزا اس جھوٹ کا وہ بال پڑھتا نا ان کے اوپر نہیں پڑھا جی۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہے عہد نامہ قدیم میں بھی ہے عہد نامہ جدید میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور اسی اصول کو علماء اسلام عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں علامہ ابن قیم نے پیش کیا ہے رحمت اللہ کے رانوی صاحب نے پیش کیا ہے ثناء اللہ امرتسری نے پیش کیا ہے اور ہمارے پاس یہ ان کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں میرے پاس موجود ہیں اور مکرم صاحب انہوں نے ایک اور مزے کی بات یہ کی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری کی جو تفصیلیں سنائی ہے جس میں یہ بات لکھی تھی جی انہوں نے اس کا ایک ایڈیشن نکالا جس میں سے انہوں نے بات نکال دی کیونکہ اسے بھی مرزا صاحب علیہ السلط والسلام بھی سچے ثابت ہو رہے تھے لیکن اللہ کے فضل سے مجھے دوسرا ایڈیشن مل گیا پرانا والا جو پہلے والا پہلے والا جو تھا تو وہ میں نے فٹافٹ سیو کر لیا تو اس کے دو ایڈیشن ہیں ایک ایڈیشن میں یہ بات ہے ایک میں نہیں ہے تو پرانے والے میں ہے نئے والے میں نہیں ہے تو تعریف کرنے کے تو یہ ماسٹر ہیں ساری کرتے ہیں ہمارے علاوہ تو یہ <clears throat> میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا اور ایک دوست نے فون کر کے کہا تھا کہ جی کوئی ایک ہی سچی بات ثابت ہوئی ہو تو وہ بتا دیں تو میں نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا اور احمدیت کی تبلیغ کرنا یہ اس خبر کا پورا ہونا ہے اس کی سچائی ہے جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی بتا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا آج دنیا کو کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جہاں احمدیت کی تبلیغ نہ پہنچی ہو اور دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو پہنچاؤں گا یہ نہیں کہا تھا کہ سارے لوگ احمدی ہو جائیں گے ہو جائیں گے اپنے ٹائم پہ لیکن پہلے تبلیغ کا پہنچنا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور تبلیغ پہنچ گئی خدا کے فضل سے تو ہم بیٹھے آپ کے سامنے تب تبلیغ کر رہے ہیں دنیا کے کنارے پہ آسٹریلیا میں بھی ہیں افریقہ میں بھی ہیں ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں ڈیٹ لائن جو ہے وہاں تک پہنچ گئی جماعت اور کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جماعت نے جہاں پہ حضور کی تبلیغ نہ پہنچی ہو اور وہ کہیں گے جی یہ تو پھر آپ نے خود پوری کی نا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر دی تھی جب وہ سراکہ ابن مالک آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ ناکام ہوا تو پھر اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ سچے ہیں تو میں <clears throat> اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ ادھر جا رہے ہیں لیکن آپ مجھے امان لکھ دیں تو آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اس کو لکھ دو امان کہ جی جب آپ کامیاب ہوں تو پھر مجھے سزا نہیں ملے گی اور آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جب وہ لکھ رہے تھے تو زو نے سراکا ابن مالا کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ سراکہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو اس نے کہا کسرا ایران کا بادشاہ آن فرمایا ہاں تو اب اس میں پیش گوئی ایک تو یہ تھی کہ ہم پوری حفاظت سے مدینہ پہنچ جائیں گے پھر مسلمان کامیاب ہوں گے پھر مسلمانوں کی سلطنت بنے گی پھر وہ سلطنت ایران پہ حملہ کرے گی پھر ایران ناکام ہوگا ایرانی حکومت اور کسرا کو شکست ہوگی پھر کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا پھر وہ مسلمانوں کا جو خزانے کا قبضہ ہے وہ خزانہ لے کر مدینہ میں آئیں گے اور سراکا مرے گا نہیں سکتا جب تک کہ کسرا کا یہ سارا خزانہ یہاں نہ آ جائے مطلب یہ کہ آپ سلطنت قائم کر سکتے ہیں چنگیز خان نے بھی کی لاکو خان نے بھی کی سب نے کی سکندر نے بھی کی آپ دوسری سلطنت پہ حملہ کر کے اس کو ناکام بھی کر سکتے ہیں اس کو شکست بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کسی شخص کو زندہ نہیں رکھ سکتے یہ جو سب سے بڑی پیشگوئی اس میں یہ ہے کہ سراکہ مرے گا نہیں اس وقت جب تک کہ ایران فتح نہ ہو جائے اور کس طرح کا خزانہ یہاں مسلمانوں کی حکومت میں نہ آ جائے کتنی بڑی پیش گوئی ہے لیکن کس کے ہاتھ سے پوری ہوئی مسلمانوں کے ہاتھ سے پوری ہوئی نا مسلمان وہاں پہ گئے انہوں نے حملہ کیا ایران کو شکست دی اس کا خزانہ لے کر آئے حضرت عمر خلیفہ تھے کہنے کہ بلاؤ سراکہ کو سراکہ آیا کہنے کہ یہ کنگن پہنا ان کا میل آپ کو پتہ ہی سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور فرمایا حرام ہوگا پہن کے اتار دینا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سراق کا تم کس طرح کے کنگن پہنو گے تمہارا کیا حال ہوگا اس کو کہنے کسرا ایران کا آپ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امریکہ فتح کریں گے تو کتنی کی مطلب لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے تم لوگ تو اس نے کہا کسرا ایران کا بادشاہ کہاں تو یہ جو پیشگوئی تھی اللہ نے بتائی حضور نے حضرت بکر سے کہا کہ لکھو وہ لکھ رہے ہیں اور خدا نے آپ کو بتایا کہ یہ مرے گا نہیں جب تک کہ یہ سارا کام نہ ہو جائے آپ نے فوراً اس کو کہا اور پھر وہ زندہ رہا اور پھر وہ سارا کام ہوا لیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوا نا سلطنت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے بنی انہوں نے ایران پہ مسلمانوں نے حملہ کیا اس کو شکست دی سارا کچھ کیا لیکن سراکہ کو خدا نے زندہ رکھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود السلام کو خدا نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہم لوگ کیا ہیں وہ ہماری کیا اوقات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے اور آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے صداقت کی ایک جو نشانی ہے وہ رکھ دی ہے الحمد للہ جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف رما ہے سامعین اب آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح اگر آپ ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اگر اپنا سوال آپ بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے سامعین یہاں آپ سے گزارش کہ یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جو ہمارا پروگرام کا طریق ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ہمارے معزز مہمان اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک تبادلہ خیالات کے لیے اور ایک صحت مند ماحول میں ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہے جو آپ کے ذہن میں مختلف غیر جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے آپ کے کوئی سوال بتایا ہو یا آپ نے کوئی ان کی کتب پڑھی ہو یہاں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بحث مباحثے میں شامل میں الجھیں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں اور اسی لیے یہ جو ہم نے ایک منٹ کا دورانیہ رکھا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنا سوال پیش کریں آپ اس سوال پروگرام میں جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ہم اس سوال کو جواب دے سکیں یہاں پہ کوئی تقریر کرنے کا یا کسی کو نیچا دکھانا نہ ہمارا مقصد ہے نہ ہی ہم یہ آپ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس رو پہ چلیں گے تو اس لیے جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں اپنے خیالات کو منظم کر کے لائیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا سوال لکھ لیں خاص طور پہ اگر اس میں کوئی حوالہ ہے تاکہ آپ ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کر سکیں اسی طرح یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے آپ کی ہر بات جو آپ کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے تو آپ سے گزارش کہ کوئی ایسی بات نہ کیجیے جو آپ کسی ایک اچھی مجلس میں نہ کر سکیں اس پروگرام کو بچے <laughs> عورتیں بوڑھے سب سنتے ہیں آپ سے تعاون کی گزارش ہے کہ اس کو ایک صحت مندانہ طریق پہ ہم جس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری مدد کیجیے ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب ہیں برمپٹن سے ان کا سوال لیتے ہیں اکرم صاحب السلام علیکم وعلیکم جناب کی جی, جی، بالکل ٹھیک عید مبارک جی تو نو لیکن دیکھو نا سلسلہ چل رہا جدو اپنے ہٹ جانے جدو عید ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਲ ਜੋ ਵਰਡਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਵਾਲ سوال کرو سوال جی اکرم صاحب میرا خیال وقت کی رعایت سے آپ کو تو معذرت کے ساتھ آپ کی کال کاٹی گئی اظہر صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو اپنا سوال لکھوا دیں بعض دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ پورا سوال مکمل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ایک تشنگی رہ جاتی ہے لیکن آپ دوبارہ فون کریں اظہر صاحب لائن پہ ہیں ان کو اپنا سوال لکھوا دیں اور پھر ہم اس کو شامل کریں گے انصر صاحب ایک سوال ہمارے ایک سامع ہیں سہیل صاحب وٹوی سے انہوں نے اپنا سوال لکھوایا جی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں لمبا سوال ہے خلاصہ تن عرض کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا اور وہاں سے نکال دیا یہاں آ کے آپ اپنے پھر وہی نظریات جو پاکستان میں تھے انہی کو دوبارہ آپ پیش کرتے ہیں اس ریڈیو پروگرام کے ذریعے بھی تو آپ کیسے سچے ہیں ایک ملک جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے آپ کو نکال دیا اور اب آپ ان ملک ان ممالک میں آ کے آپ وہی سوال دوبارہ کر رہے ہیں <coughs> لیکن اس سے پہلے ابھی جو بتایا تھا نا پہلے سوری uh, uh, فیصل صاحب لائن پہ ان کی کال لے لیں جی ٹھیک فیصل صاحب ٹورنٹو سے لائن پہ ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں فیصل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جناب فرمائیے uh, جی میرا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ انبیاء کب بھیجتا ہے اور نہ ماننے والی قوموں کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوتا ہے ذرا اس پہ میرے محسن رضا صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا اور خاص طور پہ کہ آپ نے مکمل سوال کیا اور وقت کے اندر کیا انصر صاحب سہیل صاحب کے سوال سے گفتگو کا سلسلہ جائے جی میں نے وہ پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو عمومی صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے جی اور جس دین پہ ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کا دین ہے کیا اصل میں اور ان کے دل و دماغ میں سوائے جماعت احمدیہ کی نفرت اور بغض کے اور کچھ بھی نہیں ہے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا انہوں نے پھر دوبارہ فون کر کے اپنی وہ جو میری بات تھی اس کی تصدیق کر دی ہے جی۔ کیونکہ کسی بھی جگہ پہ قرآن اور سنت میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی ملک جو ہے یا اس ملک کی پارلیمنٹ یا اس ملک کا قانون جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے دین کا فیصلہ کرے کسی کو کہے کہ تم مسلمان ہو اور کسی کو کہے کہ تم نہیں ہو اس لیے پاکستان چھوڑ پوری دنیا بھی کہے کہ ان کی پارلیمنٹ ہیں ان کی جو آئین اور قانون ہے وہ یہ کہیں کہ جماعت احمدی یا غیر مسلم ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی یہ اکرم صاحب کا فون آیا تھا وہ کہتے جی اسی دے تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارا تو کوئی عرض نہیں ہے نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے کئی سال پہلے کی بات ہے یہ سوال تو ہم سے کئی دفعہ ہو چکا نا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں تو میں نے کہا میں اس ترمیم کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا کہ میرا جوتا گندا ہو جائے گا جی۔ اس لیے ہمیں اس کی قتل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی ملک کی اسمبلی اس کی اس کا آئین اس کا قانون ہمارے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون میں جو آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لقم دین و کم ولی دین اور اس میں میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا اب مجھے کہنا پڑے گا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ورنہ وہ خاصا فون کر کے کہیں گے جی, جی آپ نے کہا پہلے بھی کہا تھا اور آپ دوبارہ کہہ رہے بہت خاص بات ہے یہ جی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقم دین حکم اب یہ لقم اور دین حکم جو ہے یہ دونوں جمع کے سیگے ہیں و لی یا دین اور میرے لیے میرا دین اب لی جو ہے وہ سیگا واحد ہے اور لقم جو ہے وہ جمع کا سیگا ہے دین حکم تم سب کا دین تم سب کے لیے تم سب کا دین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان کا ایک دین ہو تب بھی خدا کے نبی کا اور اس کے ماننے والوں کا چاہے وہ بندہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اس کا ایک الگ دین ہے اور اس کو کثرت سے اکثریت کے ساتھ کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اپنی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے سچی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد واحد کو امت قرار دیا قرآن میں لکھا ہے اب چونکہ سہیل صاحب کو اور کچھ اس طرح کے جو اس قبیل کے لوگ ہیں ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں پتہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد واحد ہیں اور ایک فرد واحد کو خدا کرے امت قرآن کریم کے اندر اس لیے یہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ انہوں نے آپ کو <clears throat> غیر مسلم قرار دے دیا یا کیک آؤٹ کر دیا اب وہاں سے یہاں آ گئے تو اچھی بات ہے ہم تو پوری دنیا میں پھیل گئے نا اور یہ بالکل وہی ہوئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور باقی جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے کہ ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے وہاں کے جو ناموافق حالات ہوتے ہیں مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو جگہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے اور خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے عقیدے کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے گھروں سے نکالا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے تو پھر وہ جب شکایت کرتے ہیں تو خدا کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے نکل جاؤ کسی اور جگہ پہ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے نا اب قرآن کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے ہم قرآن کے حکم کی تعمیل میں ایک ملک چھوڑ کے جہاں ہمیں تنگ کیا جاتا تھا جہاں ہمارے دین اور عقیدے کے مطابق ہمیں آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پہ پریکٹس کر سکیں اس کی پریچنگ کر سکیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ فرشتہ ان کو کہتے ہیں نکلتے کیوں نہیں باہر اللہ کی زمین بہت وسیع ہے وہاں نکلو تو اسی قرآن کے حکم کی تعمیل میں پھر ہم باہر نکل آئے اور ہم نے آ کے دوسری دنیا میں دوسرے ممالک میں پھر آ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ تبلیغ کی اور آج دو سو دس ممالک میں خدا کے فضل سے تبلیغ جو ہے اہم جیت کی وہ تبلیغ تو ہر بہت جگہ پہ پھیل چکی ہے جماعت جماعتیں قائم ہو چکی ہیں دو سو دس ممالک میں جزاکم اللہ اب فیصل صاحب کا سوال <coughs> فیصل صاحب کے سوال کے مقصد جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے متعلق بہت سی آیات بھیجی ہیں قرآن کریم میں لکھی ہیں جو ایک ہے وہ ہے الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور تری میں بھی جو فساد ہے وہ پھیل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس تو بگڑتے ہی ہیں علماء بھی بگڑ جاتے ہیں اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبوس کرتا ہے جو ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے جی تو اللہ ولی الزین آمن و یخر جوہمن ظلمات نور کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہوتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے تو جب قوم اندھیرے کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہاں سے نکال کر لانے کے لیے نور کی طرف اللہ تعالیٰ ایک بندہ مبوس کرتا ہے اس کے اوپر آیات نازل کرتا ہے اور وہ پھر انسانوں کو مومنین کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں نور کی طرف لے کر آتا ہے تو ضرورت نبوت کی اس وقت پیش آتی ہے جب اخلاقی اور روحانی طور پر انسانیت تاریکی کا شکار ہو جائے گمراہی کا اور پستی کا شکار ہو جائے اور نہ صرف یہ کہ وہ شکار ہو جائے بلکہ پھر اس کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ ہم پستی اور گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں اندھیروں کا شکار ہو چکے ہیں پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو محبوس کرتا ہے یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے کہ ان کے اطرافات کی بہت سی حوالے جو ہیں وہ میرے پاس خدا کی وجہ سے محفوظ ہیں روز بروز کرتا رہتا ہوں ابھی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس وقت شدید گمراہی کا اور اندھیرے کا اور تاریکی کا شکار ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ کے سوالات اور انصر صاحب کے جوابات four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تینوں صورتوں میں سے جو بھی طریقہ پسند کریں اپنے سوال کے لیے اپنے سوال کے اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام بھی بتائیے اگر پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے اگلے مہمان کامران صاحب ٹورنٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی کیسے ہیں آپ بس اللہ کا شکر ہے جناب آپ لوگ کیسے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل جی فرمائیے بس جناب گزارش یہ کرنی تھی انصر رضا صاحب کو میں سن رہا ہوں وہ تو رائٹر ہائپر ہو جاتے ہیں دوسروں کو پتہ نہیں کیا کہ قرآن پھینک دیا یہ پھینک دیا پیچھے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا صرف سوال کا جواب دیجیے گا جیسے ہم فضل صاحب گھما دیتے ہیں اور وہ بات نہیں کرتے جو بندہ پوچھتا ہے دوسری بات کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں پھیلے جائیں اللہ نے خبر دی تھی اس لیے ہم سچے ہیں تو بھائی قرآن میں جھوٹے نبی یا اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ مر جاتے ہیں یا اتنی عمر نہیں پاتے قرآن میں تو قرآن میں تو ایک ہی آیا تھا اللہ نے اللہ قوم قاضبین کہ جھوٹوں پہ خدا کی لانت اور نسائے بنی نجران کے مقابلے میں یہ رہی تھی وہ دنیا میں پھیلے ہوئے آج کرسچینٹی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لانت کے باوجود پھیلے ہوئے وہ تو اس میں سچا ہونے کیا دل آ گئی کرسچن پہ عیسائیوں پہ تو لانت آئی تھی جو اپنا موبائلے میں جو اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹوں پہ خدا کی لانت ہو وہ آج دنیا میں پھیلے ہوئے تو پھیلنے کا مطلب سچائی سے تو نہیں ہے اور لانت کے باوجود پھیلے ہوئے تو اس کا جواب دیجیے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران صاحب آپ اور شکریہ کہ آپ نے وقت کے اندر اپنا سوال مکمل کیا کامران صاحب ٹورنٹو سے جی انصر صاحب <coughs> میں نے تو بار بار عرض کیا ہے نا کہ یہ قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک چکے ہیں اور کامران صاحب نے اب اس کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی پھینک چکے ہیں اور میں نے قرآن کا اصول بتایا تھا اور میں نے سورہ مومن کی آج جو بتائی ہے اس میں صرف وہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے ایک ہے جھوٹ عام طور پہ میں آپ کے ساتھ کسی بات میں جھوٹ بول دوں تو وہ ایک جھوٹ ہے اور ایک بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھے خدا نے اس کی خبر دی ہے اور وہ خدا نے نہ دی ہو عیسائی جھوٹے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے انہیں کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو بائبل ہے جو چار انجیلیں ہیں اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں یا میں تین میں ایک ہوں جو چاروں انجیلیں ہیں اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس بات کا بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے ان کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے تو انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو وہ کہنے کے اس لیے مارتے ہیں کہ تم نے کفر کہا انہوں نے کہا کیا کفر کہا میں نے کہتے تم کہتے میں خدا کا بیٹا ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا کہ تم خدا ہو تو اگر تم خدا ہونے کے باوجود بھی تم کافر نہیں ہو تو میں خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کیسے کافر ہو گیا مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں حضرت علیہ السلام کہ یہ ایک تمثیلی بات ہے اس کی بات ہے اگر تم مجھے اس لیے کافر کہتے ہو مجھے پتھر مارتے ہو کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں تو تمہاری کتابوں میں لکھا کہ تم خدا ہو تو اس کتاب میں لکھے جانے سے تم خدا نہیں بن گئے تو میری میرے کہنے سے میں خدا کا بیٹا کیسے بن گیا لیکن یہ استعاراتی بات ہے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کہا جائے کہ وہ خدا کے اوپر منسوب کریں کوئی بھی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ مجھے خدا نے کہا ہے میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ایک بھی عیسائی نہیں کہتا بلکہ وہ ایک عقیدے کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ تو پہلے کے پھیلے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور اس وقت پھیلے ہوئے تھے تو وہاں پہ آئے تھے نا وہ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جھوٹ میں فرق ہے ایک بندہ انسانوں پہ جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا اور بڑی کوشش کی کامران صاحب نے کہتے جی بڑی دیر سے سن رہا تھا میں پروگرام ظاہر شروع سے سن رہے ہوں گے جی اتنی کوشش کر لیتے کہ آئے تھے کم از کم صحیح پڑھ لیتے ان سے آج بھی نہیں پڑھی گئی اور بالکل الٹ پلٹ کر کے انہوں نے اللہ معاف کرے وہ آیت کا کیا حشر کیا انہوں نے جو انہوں نے آیت پڑھی ہے اور یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں جی وہ پھر کہہ دیں گے جی آپ نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا تو آپ نے خود ثبوت دے دیا اس کا کیونکہ آپ سے تو آیتن صحیح طرح پڑھی گئی پھر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت بتائی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ فرعون کی قوم کا یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کے مطالعہ کہتا ہے فی کو قاضے بند فا علیہ کا ہو اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کو اور ایسے بندے کو یہ یعنی نہیں کہا کہ خدا ہر جھوٹے کو ہلاک کرتا ہے یہ کہا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے یہ کہنا کہ جی عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں اور وہ پھیل گئے ہیں تو محض پھیلنا تو صداقت کی نشانی نہیں ہے بالکل نشانی نہیں ہے پھیلنا لیکن ایک بندہ خدا کے اوپر جھوٹ باندھ دے اور پھر خدا اس کو پھیلنے دے یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ علماء اسلام بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مناظروں میں اسی دلیل کو پیش کرتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے سامعین آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اسی طرح ای میل کے ذریعے اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشیات براہ راست نہیں سن سکتے یا آپ پسند کریں کہ کسی اور کو یہ پروگرام آپ سنانا چاہیں اپنے کسی عزیز کو کسی پیارے کو تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ دنیا کے کونے کونے میں ہمارا پروگرام سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی آپ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم آپ کے لیے مشکور ہے آپ جہاں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں جس کونے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم اور تمام کارکنان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اسی طرح جب آپ سوال ہمارے پروگرام میں پیش کریں تو ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا آپ دوبارہ فون کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم پانچ منٹ کا دورانیہ دیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ فون کر کے اپنا سوال پروگرام میں شامل کر سک سکتے ہیں سوال کے لیے ایک منٹ کا دورانی آپ کو پیش کرتے ہیں ہمارے سامعین ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ ایک منٹ میں سوال مکمل کرنے کے لیے اگر آپ سوال لکھ لیں تو آپ کا سوال مکمل ہو جاتا ہے ورنہ یا تشنگی رہ جاتی ہے یا بات بیچ میں رہ جاتی ہے تو اس میں ہماری مدد کیجیے اور ایک منٹ کے دورانیہ کا سوال کیجیے ہمارے اگلے مہمان ہیں ظفر احمد صاحب میپل یعنی وان سے ان کا سوال لیتے ہیں ظفر صاحب السلام علیکم جی اچھا ظفر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ان کو دعوت کے دوبارہ فون کر لیں میں نے نمبر عرض کیے ہیں four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اسی طرح ای میل کا پتہ voice of Islam dot C A گفتگو کا سلسلہ جاری جی انصر صاحب ہاں جی ایک جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اور میرے پاس ہے موضوع جی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا جی پہلے یہ تھا کہ جی پیش گوئیاں جو ہیں وہ آپ کی پوری نہیں ہوئیں جی اور آپ نے خود کہا ہے کہ پیش گوئیاں میری صداقت کا ایک معیار ہیں اس لیے آپ خود اپنے مقرر کردہ معیار کی روس نوز بلّہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں جی وہ میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لسلاتُسلام نے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب سے بھی ایسی منسوب کی ہیں جو ان میں نہیں ہیں جی مثلاً انہوں نے کہا جی کہ یہ لکھا تھا کہ مسیح موت کے دور میں تعاون پھیلے گی تو کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا تعاون پھیلے گی وہ کہتے ہیں جی لکھا ہے کہ وہ جو علماء ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے جی کہاں لکھا ہے علماء مخالفت کریں گے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا پھر احادیث کے ساتھ کچھ باتیں وابستہ کی منسوب کی ہیں سابقہ کتب کے ساتھ کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو نہیں ہے وہاں پہ جی۔ اس لیے چونکہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں علیہ السلام وہ جھوٹے ہیں نوزب اللہ جی اس کا جواب جو ہے نا وہ میں ان کو قرآن اور حدیث سے اور پھر دوسری باتوں سے دیتا ہوں ان شاء تعالیٰ یہ صورت ہے اڑتالیس نمبر کی سورہ فتح ہے اور اس کی عادت نمبر ہے تیس اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزب اللہ الرجیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولزین ولزینہ اشدا اشداء اللقفار و بین ہم تراہم رقہ ان یب یبتغون فضل من اللہ و ردوانم سی فی وجوہ من اثر سجود ظال کا مسل ہم فی طورات و مسل ہم فل انجیل کا ذر ان اخرجا شطا ف آظ رہ فسطل فستوا فس طوا ہی يو جب بزر لیغیزہ بحم القفارہ وعد اللہ الزین آمن و وََََََََََََََََََص منہم مغفرتم و اجراً عظیمہ اس کا ترجمہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکال لے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈن پر کھڑی ہو جائے کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ وہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے اللہ نے ان میں سے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی یہ نشانیاں لکھی ہیں اور انجیل میں یہ نشانیاں لکھی ہیں تورات میں کیا ہے کہ جی تو انہیں رکو کرتے ہوئے دیکھے گا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا اللہ سے اس کی اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں کفار کے مقابل پر سخت ہیں آپس میں بے انتہا رحم کرتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کی چہروں پر ان کی نشانی ہے فرمایا یہ ان کی مثالیں جو تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی مثال وہ کھیتی کی ہے کہ کھمپل نکال لے پھر مضبوط ہو جائے پھر موٹی ہو جائے ڈنٹل پہ کھڑی ہو جائے کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور کفار کو غصہ آئے تو سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سابقہ کتب میں میرے مطلب یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے احادیث میں یہ لکھا ہے تو وہاں تو نہیں ہے تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تورات اور انجیل میں جو یہ باتیں لکھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی یہ یہ نشانیاں تورات میں ہے یہ یہ نشانیاں انجیل میں ہیں یہ ذرا دکھا دیں کہاں لکھی ہیں اور کوئی ریلیونٹ قسم کی یا کوئی دور پار کی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کے صحابہ کا نام لے کر کہ آپ کے متعلق اور آپ کے صحابہ کے متعلق تورات میں انہی الفاظ میں یہ جو نشانی ہے وہ ہونی چاہیے تو رات میں بھی اور انجیل میں بھی <clears throat> کیونکہ حال یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی تو اس بات کا سریحد انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں کوئی بھی پیش گوئی ہے ہم مسلمان تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا کہ جی وہ صاحب کا کتب میں ان کی نشانیاں موجود ہیں علامات موجود ہیں ان کی پیش گوئی موجود ہے وہ کہتے ہیں جی کسی جگہ نہیں ہے یہ ایک کتاب ہے میرے بہت سی اس میں باتیں ہیں لیکن ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں یہ کتاب ہے ایکسیجسس ایز پولیمیکل ڈسکورس ابن ہضم آن جوش اینڈ کرسچن اسکرپچرس تو یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ یہودی اور عیسائی جو صحائف ہیں صحیفے ہیں جو ان کی کتابیں ہیں ان کے متعلق ابن ہضم کا جو خیال ہے اس کے اوپر یہ تبصرہ کر رہا بندہ اور بندے کا نام ہے تھیوڈور پلچینی اور اس نے اسی پہ لکھا کہ ابن ہضم یہ کہتا ہے جی کہ اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے سارے ایک جگہ پہ اس نے یہ عباسی خلیفہ المہدی کے اور ایک نستوری پادری ہے ٹمتھی اس کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کی اس نے نقل کی ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے ایک پیراگرام میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ صفحہ نمبر سترہ ہے اس کتاب کا وہ کہتا ہے کہ تمتھی نے یہ بھی کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انجیل میں ہوتا تو یہ لازمی تھا کہ ان کا نام ان کی والدہ کا نام اور ان کے لوگوں کا کتابوں میں وضاحت سے ذکر کیا جاتا جیسا کہ تورات اور نبیوں کی کتابوں میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے لیکن اس نوعیت کا کوئی بھی ذکر نہ تو تورات اور نبیوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی جھیل میں وہ تو انکار کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں ذکر موجود ہے وہ کہتے ہیں جی موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ ہم سے وہی باتیں ان ان باتوں کا مطالبہ کریں کہ جی مرزا صاحب نے جو یہ کہا تھا انہی الفاظ میں اسی طرح سے لکھا ہوا موجود ہو تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فتح کی جو آیت ہے اس میں جو بتایا ہے کہ یہ تورات میں ان کی نشانیاں لکھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اور یہ انجیل میں لکھی ہیں یہ مجھے ذرا دکھا دیں کہاں لکھی ہیں جس دن آپ یہ دکھا دیں گے نا اس دن میں آپ کو پھر مرزا صاحب نے جو لکھا ہے اس کی اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے لیکن پہلے آپ یہ بتائیں یہ تو ایک بات ہے یہ تو ہو گئی قرآن سے جی۔ اب ہے حدیث سے صحیح بخاری اور بھی جگہ پہ ہے لیکن صحیح بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال اس میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی نہیں آیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہو یعنی ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اب مسلمانوں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کریم میں پچیس چھبیس کے قریب انبیاء کا ذکر ہے ویسے تو کہتے ہیں نا ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کو چھوڑیں قرآن کے جو پچیس چھبیس ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں ان میں سے صرف پانچ کی کتابوں سے یہ بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہو یہ الفاظ دکھا دیں کہ جی یہ دجال آئے گا اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر نبی نے ڈرایا ہر نبی نے آپ صرف پانچ کے ہی دکھا دیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر آگے بات کریں گے جزاکم اللہ آپ فون ہے اچھا جی۔ اچھا فون جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اس میں ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب آج پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے مہمان ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ان کی کال لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کا بھی نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جب آتا ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ جل جل جلال والاکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پورے قرآن میں انصر صاحب یہ بتا دیں خدا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے <clears throat> بڑا ہم نے قرآن کو پوچھ پر پھینک دیا ہم بات مان لیتے ہیں ہم نے قرآن کو پوچھ پر پھینک دیا آپ نے چینوں میں سجایا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے نمبر ٹو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پر وہی نازل ہوئی ان کے پر وہی آتی تھی جو وہی لے کے آتا تھا اپنے وہی کے ریفرنس سے بات بتائیں میں نے بھی برانے احمدیہ کا مطالعہ کیا ہوا ہے کسی نبی نے بھی فاسٹ لینگویج استعمال نہیں کی جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کی ہوئی ہے غلام احمد نام احمد کا غلام ہے آپ احمدیت ہیں مرزا ہی فیملی نیم ہے آپ کو مرزا کہتے تو آپ چڑھتے ہیں قادیان کے رہنے والا قادیانی کہتے تو چڑھتے ہیں اگر میں لکھنؤ کو لہنے والا مجھے کوئی لکھنؤ کے تو فخر محسوس کروں گا آپ چڑھتے کیوں ہیں اس بات کا جواب مجھے دیجیے چلیے شکریہ آپ نے دو سوال کیے شکریہ آپ کا <coughs> جی انصر صاحب پہلے انہوں نے پوچھا کہ جی خدا کہاں لکھا ہے خدا قرآن کریم میں کہاں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فلی اللہ السماء الحسنہ سارے اچھے نام خدا کے ہیں اللہ کے ہیں تو سارے نام تو نہیں لکھے نا جی۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں سارے کے سارے خدا کے ہیں اس لیے آپ اس کو خدا کہیں آپ اس کو ایشور کہیں آپ اس کو گاڈ کہیں آپ اس کو اللہ کہیں آپ اس کو رحمان کہیں رحیم کہیں جتنے بھی اچھے نام ہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ جتنے قرآن میں مذکور ہیں وہی ہیں بلکہ جیسے وہ اس کی صفات بے شمار ہیں وہ خود لامحدود ہے وہ کسی صفات چند صفات کے اندر تو محدود نہیں ہے مثلا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو متکلم تو خدا کا نام قرآن میں نہیں ہے جی۔ خدا نے دیکھا نا قرآن میں کسی جگہ پہ کہ میں نے موسا سے کلام کیا پھر جی۔ میں نے دوسرے انبیاء سے بھی کلام کیا کلام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں متکلم مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے قرآن میں متکلم کسی جگہ نہیں لکھا نا تو پھر یہ انکار کر دیں آپ کہ چونکہ خدا کا نام متکلم نہیں ہے اس لیے ہم خدا کی صفت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ متکلم نہیں ہے جب وہ متکلم نہیں ہے اس کا نام کیونکہ صفت ہے نا جب جی۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی نام ہے اس کا اللہ باقی تو سارے صفاتی نام ہیں نا صفاتی نام میں ایک متکلم نام بھی ہے متکلم صفت بھی ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے متکلم جو مجھے دکھا دیں ذرا جب آپ اس صفت کا انکار کریں گے تو پھر آپ کیا انکار کر انکار کریں کہ وہ کلام نہیں کرتا یعنی کہ آج کلام نہیں کرتا پہلے بھی کلام نہیں کبھی کیا کیونکہ اس کا نام متکلم ہے ہی نہیں اس کی صفت نہیں ہے متکلم لیکن قرآن میں تو کسی جگہ نہیں لکھا نا اس طرح یہ جو بات ہے یہ جہالت کی نشانی ہے آپ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی فرشتے فرشتے کہتے ہیں نا ملائک تو کوئی نہیں کہتا قرآن میں کہاں لکھا ہے فرشتے قرآن میں تو ملائک لکھا ہے اس لیے یہ باتیں اس طرح جو ہیں یہ صرف نفرت اور بغض کی بنیاد کے اوپر ہیں میں بار بار آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے ذہنوں میں صرف نفرت اور بغض ہے دوسرا کیا سوال تھا دوسرا سوال انہوں نے تھا کہ آپ غلام احمد صاحب قادیانی کے نام پہ آپ کو احمدی کہا جاتا ہے ہاں وہ بات یہ ہے کہ اگر میں قادیان کا رہنے والا ہوں تو پھر آپ مجھے شوق سے قادیانی کہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور مجھے لاہوری کہیں لیکن لاہوری ایک گروپ بھی ہے تو اگر آپ کہیں کہ میں لاہوری عقیدے کی وجہ سے تو وہ میں نہیں ہوں لیکن اگر میں لاہوری پیدائش کی وجہ سے ہوں تو پھر میں واقعی لاہوری ہوں آپ لکھنوی ہیں لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا عقیدہ لکھنوی ہے تو یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء کے منکرین ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ اتواس و بھی یہ وصیت کر کے مرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جو تمہارے زمانے میں نبی آئے گا تو تم بھی ویسی ہی حرکتیں کرنا ویسی ہی باتیں کرنا جیسی ہم نے اپنے نبی کے دور میں کی تھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے وہ مسلمانوں کو سابی کہا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک بندہ جس کو حضرت زید ابن حادثہ نے سوری کیا نام تھا ان کا اسامہ اسامہ ابن زید انہوں نے اس کو شہید کر دیا اور وہ جب یہ اس نے کہا تو اس نے کہا سبونا سبونا کہ میں سابی ہو گیا میں سابی ہو گیا تو وہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا وہ مسلمانوں کو سارے سابی کہتے تھے وہ جگہ جگہ تھے یہ بندہ کوئی اسلام لیا کرتے تو تمہارا بیٹا تو صابی ہی ہو گیا تو یہ کفار کی جو ہے نا یہ روایت ہے ان کی ٹریڈیشن ہے کہ وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آپ مرزا ہاں، اب نہیں چڑھتے میں تو بول کے خوش ہوتا ہوں اگر مجھے کہتا ہے نا کہ تم مرزائی ہو یا قادیانی ہو تو میں کہتا ہوں میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن تم ان کفار کی مانوی اولاد ہو جو مسلمانوں کا نام بگاڑ کے کہتے تھے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں یہ ایک الگ بات ہے لیکن تم نے اپنی زبان سے ثابت کر دیا کہ تم انہیں کفار کی مانوی لا دو جو اس زمانے میں مسلمانوں کو سابقہ کرتے تھے آج کے زمانے میں تم حقیقی مسلمانوں کو مرزائی کہتے ہو یا قادیانی کہتے ہو تم نے اپنے ان مانوی و اجداد کی سنت کو پورا کیا تمہارا قصور نہیں تمہارے ڈی این اے کے اندر یہ بات موجود ہے اس لیے جو مرضی کہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو نام دیا ہے تو وہی نام ہمارے لیے محبوب ہے باقی آپ جو مرضی کرتے ہیں ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر اگر ہیں آپ ہیں تو ہمارے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر four one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں یا جو ہمارے ساتھی کنٹرولز پہ ہیں ان کو اپنا نام بتاتے ہوئے ساتھ ان کو فرما دیں کہ آپ کا شہر کا نام لیا جائے ہم آپ کا سوال اس تعارف سے شامل کر لیں گے اسی طرح اگر آپ پروگرام کی نشریات براہ راست سننا چاہتے ہیں لیکن ریڈیو کی فریکوینسی یا نشریات جو ہیں آپ تک نہیں پہنچتی تو آپ یہ پروگرام ای میل پہ بھی سن سکتے ہیں سوری کمپیوٹر پہ یا ویب پہ سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A ہمارے ساتھ دو مہمان ان کی کال لیتے ہیں پہلے اکرم صاحب ہیں برمپٹن سے اکرم صاحب السلام علیکم جی اکرم صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ ہیں بات کیجیے وعلیکم جناب کی حال ہے جی جی بسم اللہ جی انصر رضا صاحب ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਨ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਛੋੜਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ اگلے مہمان ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ان کی کال لیتے ہیں ٹورنٹو سے جی السلام علیکم آپ پہ ہیں بات کیجیے نہیں یہ سوال کا صحیح جواب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آگے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں درخت جو ہے قلم بن جائیں اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوگی درخت قلم ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اس کی صفات جب یہ ایشور کی بات کہتا ہے تو وہ ایشوریہ بھی ہے گاڈ ہے تو گاڈسٹ بھی ہے اللہ جینڈر میں نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جینڈر میں نہیں ہے نمبر ون مرزا غلام احمد احمد کا جو غلام ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جی اچھا شکریہ بہت بہت آپ کا آپ نے دونوں سوال نوٹ کر لیے جی انصر صاحب پہلے اکرم صاحب کا سوال بلکہ دو سوالات ان کے کہ ملاقات جو تھی وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے حدیث بیان کی ہے نا اپنے پاس سے تو گھڑ کے میں نے کوئی بات نہیں بیان کی ترمزی کتاب و تفسیر میں یہ بات لکھی ہے تو آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ حدیث کتابوں میں موجود ہیں ان کے مدرسوں میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے تو ان سے پوچھیں جی کہ کیسے ملاقات ہوئی تھی لیکن بہرحال میں چونکہ آپ کو علم نہیں ہے آپ کو تو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے بالکل یہ ان کے شہید ہونے کے بعد کی بات ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھنے لگے کہ تم کیوں اتنے پریشان ہو تو میں نے بتایا کہ جی میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور وہ بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں بڑی اولاد چھوڑ گئے ہیں تو پھر حضور نے بتایا کہ تمہارے والد کے ساتھ خدا نے یہ گفتگو کی ہے اس طرح ظاہر ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد کی ہے اب آپ کہتے ہیں جی جسمانی طور پر کی تھی یا روحانی طور پر کی تھی تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ خدا کا جسم تو ہے ہی نہیں وہ تو اس کی ایک صفت ہے لطیف تو اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے اس کے اندر کسی قسم کی کثافت نہیں ہے ڈینسٹی نہیں ہے جسم کس سے بنتا ہے ڈینسٹی سے جی۔ جب ڈینسٹی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے وہ لطیف ہے تو یہ آپ کے دین کی بنیادی باتیں بھی مجھے بتانی پڑتی ہیں آپ کو دوسرا کیا تھا ان کا دوسرا ان کا تھا کہ وہ پہلے والا کہ وہ جوتے کی نوک والا کہ آئیں وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تین سال پہلے کی تھی پتہ نہیں تین سال پہلے کی تھی اس سے بھی پہلے کی تھی بہرحال میں اس پہ قائم ہوں لیکن میرے پاس آپ کے علماء کے حوالے موجود ہیں کیونکہ مجھے شوق ہے ایسی چیزیں اکٹھے کرنے کا اور میں ان کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے ای میل کر دیں میں ان کو سارے حوالے بھیج دوں اس میں وہ کھلم کھلا ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے تو جماعت اسلامی کا بڑا پرانا سلوگن ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس علماء کے بیانات موجود ہیں میں اخبارات میں سے اس کی اب اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے کمپیوٹر ایجاد کروا دیے تو اب اس میں وہ پی ڈی ایف میں سارے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس میں کاغذ ہوتا ہے نا خراب ہو جاتا ہے جی، بعد ہاں میں جی، ہاں جی۔ تو پی ڈی ایف فائل ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں بہت سے میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی قدر نہیں کرتے اس کے آئین کی قدر نہیں کرتے اور خود آپ پاکستان چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ پرابلم تھی تو آپ چھوڑ کے آ گئے نا اگر وہ جنت نظیر معاشرہ ہوتا تو پھر آپ وہیں رہتے خود تو آپ چھوڑ کر آ گئے ہیں اور آپ کو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ مسئلہ ہے تبھی چھوڑنا نا ورنہ کون چھوڑتا ہے تو یہ خود آپ کا اپنا یہ جو طریقہ کار ہے جو اصول ہے اس کے مطابق ہے پھر ان ایک اور بھی چیز پوچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ وعدہ نہیں پورا کرتا وہ تو کن فیقن والی بات کا انہوں نے ہاں تو وہ وہی میں نے کیا نا کہ کن فیقون اور چیز ہے کن فیقون کا تو مطلب ہے کسی چیز کی تخلیق کرنا جب اس نے کہا کن کے ہو جاتا تو ہو جاتی ہے تو اس نے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اور قرآن کریم میں یہ آیات جو ہیں یہ ایک آیت جو ہے یہ کئی دفعہ بیان ہوئی ہے میرے خیال کو سات آٹھ دفعہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے پہلے سے یہ قانون جاری نہ کر دیا ہوتا تو میں اس کے خلاف کر دیتا تو چونکہ اس نے قانون جاری کر دیا ہوتا ہے اس لیے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا تو اس صحابی کو جو دینا تھا وہ خدا کے اپنے قانون کی خلاف ورزی تھی تو خدا نے اس بات کی خلاف ورزی کر دی لیکن اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی کیونکہ قانون اس کا یہ ہے کہ جب میں ایک بات لکھ دوں تو پھر میں اپنی بات کی تردید نہیں کرتا اس کے خلاف نہیں جاتا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے پہلے سے لکھ رکھا ہے اس لیے میں اس کے خلاف نہیں کروں گا اس صحابی کو نہیں پتہ تھا انہوں انہوں ان کو اگر پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت جو قانون بنا دیا ہے اس کے خلاف وہ نہیں کرتا وہ یہ نہ مانگتے لیکن جب انہوں نے مانگا تو خدا نے کہا یہ تو میرے قانون کے خلاف ہے تو وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی ٹھیک ہے ہمارے جو ساتھی جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام ناموں کا آپ نے ذکر کیا تو جینڈر انہوں نے بنایا میں نے تو نہیں بنایا اب اگر ایشور سے ایشوریہ بنائی ہے انہوں نے تو ان کا قصور ہے وہ دین کے ساتھ مذاق کرنے پہ اتر آئیں صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کی ذات پہ اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام انہوں نے جی؟ ایک اور بھی بات کی تھی بعد میں جی انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ سارے سمندر آئی بن جائیں سارے درخت قلم بن جائیں ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ میں نے ان سے یہ پوچھا ہے اور اگر وہ سن رہے ہوں گے اللہ کرے کہ سن رہے ہوں کہ کلام کرنا خدا کی صفت ہے اور کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں جی تو مجھے قرآن سے متکلم دکھا دے کہاں لکھا یہ بھی صرف ایک بات ہے اس طرح کی اور بہت سی صفات ایسی ہیں جو خدا کی ہیں لیکن وہ خدا کے اس کے ساتھ نام نہیں لکھا اس صفت کے جو تعلق رکھنے والا جو نام ہے وہ قرآن میں نہیں ہے تو ایک صفت ہے متکلم کلام کرنے والا یہ تو بڑی آسان بات ہے نا اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہے جی۔ کلم اللہ موسا تکلیمہ تو موسا علیہ السلام کو کلیم اس لیے کہتے ہیں نا کہ خدا نے کلام کیا موسا کو جس کے ساتھ کلام کیا اس کو کلیم لکھا صحیح. اس کو کلیم کہتے ہیں لیکن جس نے کلام کیا اس کو متکلم نہیں لکھا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے تو آپ دکھا دیں اگر متکلم قرآن میں کہیں لکھا ہے کسی میں ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ ہو آپ دکھا دیں کوئی جتنے بھی سامعین سننے والے ہیں وہ کہیں جی متکلم فلاں صورت کی فلاں آدمی لکھا ہے خدا کا نام متکلم ہو المتکلم متکلم تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم منصر رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں جو بھی طریقہ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے سوال کو آپ کے تا آپ کے تعارف کے ساتھ پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو وہ بھی فرما دیجیے اسی طرح دو لگاتار کالوں میں کم از کم پانچ منٹ کا وقفہ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے یا کسی اور اپنے پیارے کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ voice of Islam dot C A voice of Islam ایک ہی لفظ ہے voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سوال کے لیے آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اس میں اپنا سوال مکمل کیجیے اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ وہ اس کا جواب دیں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ان کی کال لیتے ہیں جی السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی۔, جی آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے ہاں۔ صاحب جو ہے نا یہ میں نہ مانو والی بات پہ اڑ جاتے ہیں میرے سوال کے جواب میں یہ تھا مرزا غلام احمد احمد کا جو غلام ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے دوسرے جب کہا نا آپ کی بڑی نالج ہے ایشور عربی میں خیال آپ کی ہندی میں نالج نہیں ہے ایشور دیوتا بھی ہے ایشوریہ بھی ہے گاڈ بھی ہے گاڈیس بھی ہیں کسی اگر اس میں جائیں ملتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اسی صفت سے مانے جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا آپ کی قرآن کی نالج بھی بڑی محدود سی ہے اور ہمیں کہتے ہیں ہم نے قرآن کو پشت میں ڈالا ہوا ہے آپ دکھائیں نا متکلم کہاں لکھا ہے تھوڑا موڑا بات کیے کبھی آپ جی، نہیں میں تو مان رہا ہوں آپ نا کہاں لکھا لکھا قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے آپ اپنا سوال جو ہے بہتر ہے کہ اگر لکھ کے لائیں تاکہ سوال جو ہے وہ سوال کے طور پہ پیش ہو نہ کہ ایک بیان کے طور پہ پیش ہو یا تقریر کے طور پہ میری موتبانہ گزارش اپنے تمام سامعین سے کہ اپنا سوال لکھ کے لائیں اپنے پاس رکھیں اور اس سوال کو پڑھیں کیونکہ ورنہ یہ جو بحث کا رنگ ہوتا ہے اس کو ہم اس پروگرام میں نہ چاہتے ہیں نہ اس کو ہم کرنے دیں گے تو اس لیے جو ہمارے ساتھی فون کر رہے ہیں اپنا نام نہیں بتا رہے ان سے میری گزارش کہ اپنا سوال لکھیں یا جو ہمارے ساتھی کنٹرولز پہ ہیں ان کو اپنا سوال لکھوا دیں اور ہم اس کو انشاءاللہ شامل کر لیں گے نوید ادریس صاحب ٹورنٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں نوید صاحب السلام علیکم جی جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے نوید صاحب السلام علیکم آپ پہ بات کیجیے جی، جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ پہ بات جی میں بات کر رہا ہوں میری بات آواز آ رہی جی آپ پہ ہیں میں کر رہا ہوں پچھلے دس سیکنڈ سے آپ کے دس سیکنڈ گزر گئے ہیں سر مجھے میرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی چونکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تھے غلام احمد قادیانی تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی اور اس کے بعد وہ مدینے میں مدفون ہوں گے جبکہ غلام قادیانی کی تدفین تو کہیں اور ہوئی ہے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا جواب ہے جی اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ نوید صاحب آپ نے سوال کیا جی انصر صاحب حضرت عیسیٰ کی وفات <coughs> پہلی بات تو یہ وہ جو پہلے صاحب تھے نامعلوم جی۔ افراد جی انہوں نے جو پہلے سوال کیا تھا وہ ہم سے مس ہو گیا جی۔ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان کا نام ہے غلام احمد تو غلام جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جی۔ تو اس میں دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے یہ حضرت ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبشروں کا بھی غلام نسم یا یاہیہ جی۔ کہ میں تمہیں ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں ایک لڑکے کی جس کا نام یاہیا ہوگا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قافلے والوں نے دیکھا کنویں کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یا بشرا حاضہ غلام کہ بشارت ہوئی تو لڑکا ہے اس کے اندر تو غلام عربی زبان میں لڑکے کو کہتے ہیں اور غلام احمد کا مطلب ہے احمد کا بیٹا تو وہ چونکہ روحانی بیٹے ہیں ان کے اس لیے ان کا نام غلام احمد ہے دوسری بات یہ ہے <clears throat> کہ اگر غلام اردو والا بھی لیا جائے جس میں ہم کہتے ہیں جی سلیو جس کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں وہ بھی اگر آپ مطلب لیں تب بھی سورہ نساء کی یاد نمبر ستر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرے گا وہ اس درجے کو پہنچے گا کہ اس کو نبوت مل سکتی ہے وہ صالح اور شہید اور صدیق اور پھر نبی بن سکتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی تو نبوت ہے جو آپ کا غلام نہ ہوگا وہ نبی بن ہی نہیں سکتا پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے کسی پیش رو نبی کی غلامی کے اور اطاعت کے بغیر نبی بنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہت سے انبیاء آئے ہیں لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نبی نہیں بنے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود نبی بنایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی یعنی نبیوں کی مہر ان کے ہاتھ میں اسٹیمپ دے دی کہ اب تمہاری اسٹیمپ جس کے اوپر لگی ہوگی وہ نبی بنے گا بلکہ امت کے بہت سے لوگوں کے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی بنے ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے ہی نبی بنے ہیں پہلے بھی جو پہلے بھی آ چکے ہیں تو حضور کے بعد بھی جو آئیں گے وہ ہمارا قدا یہ ہے کہ آپ کا تو پہلے کا قدا ہے ہمارا بعد والا بھی یہ قدا ہے کہ پہلے والے بھی حضور کی مہر سے نبی بنے ہیں اور بعد میں آنے والا بھی حضور کی مہر سے ہی نبی بنے گا اس لیے غلام احمد کا تو یہ مطلب ہے جی اردو والا بھی لیں عربی والا بھی لیں تب بھی دوسرا جو انہوں نے ابھی سوال کیا ہے جی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ میں دفن ہوں گے تو انہوں نے تھوڑا سا وسیع کر دیا ہے جو <clears throat> الفاظ ہیں اس حدیث کے وہ یہ ہیں جدفن و فی قبری کہ وہ دفن ہوگا میرے ساتھ میری قبر میں اچھا اس کے اوپر لوگوں نے یہ اس کی تشریحات کرنی شروع کر دیں کہ یہ تو نامناسب بات ہے بلکہ بے ادبی اور گستاخی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جائے عیسیٰ علیہ السلام آئیں پھر وہ فوت ہوں پھر اس میں قبر کھود کے حضور کی قبر میں دفن کیا جائے اور ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت والے دن میں اور عیسیٰ فی من قبر واحد دن ہم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے تو پہلے ایک حدیث میں یہ ہے کہ فن و فی قبری پس وہ دفن ہوگا میرے ساتھ میری قبر میں لوگوں نے بنا لیا وہاں جی چوتھی قبر کی جگہ ہے جی حضرت حضرت ابو بکر کی قبر ہے حضرت عمر کی قبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ایک قبر کی جگہ خالی ہے کہتے <clears throat> بعض لوگ جو حج کر کے آتے ہیں کہتے ہیں میں آپ دیکھیے تھے یعنی اندر کسی کو جانے نہیں دیتے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو ہے وہ اصل جگہ تک نہیں پہنچتے وہ بالکل سیل ہے total nobody can ever see those graves تو وہ کہتے ہیں جی وہاں تو چوتھی قبر کی جگہ ابھی تک خالی اگر ہوتی تو پھر حضرت عائشہ نہ وہاں دفن ہو جاتی حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر نے ان کے والد نے جگہ مانگی انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے بعد میں حضرت عمر سے نے کہا تو کہنے کہ جی وہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی چلو عمر کہہ رہے تھے میں اس کو دے دیتی ہوں تو اگر چوتھی جگہ ہوتی تو پھر حضرت عائشہ خود نہ وہاں پہ دفن ہو جاتی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیوی دفن ہو جاتی ادھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کیا فرق پڑتا ہے لیکن چوتھی قبر کی جگہ نہیں ہے لیکن فرض کریں ایک جگہ ہوتی بھی فرض کریں کہ حجرہ زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حجرے میں دفن ہوگا فرماتے ہیں فیود فن و مائی فی قبری میری قبر میں داخل دفن ہوگا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اور عیسیٰ بن مریم ہم من قبر واحد دن ایک ہی قبر سے نکلیں گے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ساری استعاراتی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں قرآن تو ان کی کھلم کھلا وضاحت کرتا ہے اعلان کرتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے کہنا جی کہ وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں مرزا صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ تھا وہ میں ہوں تو پہلے مسیح عیسیٰ علیہ السلام تھے دوسرے مسیح مرزا صاحب ہیں علیہ السلات و اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کوئی تناسخ کے طور پر جو ہے نا وہ میں عیسیٰ بن گیا ہوں یا عیسیٰ کی روح میرے اندر آ گئی ہے یہ نہیں کہا یہ کہا ہے کہ جو مقام مسیح کو دیا گیا تھا موسا کے سلسلے میں وہی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مجھے دیا گیا ہے وہ مسیح اول تھا میں مسیح ثانی ہوں تو یہ کہا یہ نہیں کہا کہ میں اسے اپنی مریم ہوں ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two جو ہمارے سامعین ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ہی ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے یا اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہاں سامعین جب آپ سوال کے لیے تشریف لائیں تو ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں آپ سے گزارش کہ اپنا سوال مکمل کریں اور پھر ہمارے معزز مہمان کو جواب دیں کہ اس موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی پہلو مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن کم از کم پانچ سے دس منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں اسی طرح اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے نہ کوئی بحث مباحثہ نہ کسی کی دل آزاری اس لیے جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں تو سوال کے پیش کرنے کے نیت سے تشریف لائیں اگر آپ بیان کرنا چاہیں گے یا کوئی لمبی بات کرنا چاہیں گے تو ہمیں مجبوراً ایک منٹ کا دورانیہ جو ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے آپ کی کال جو ہے اس کو کاٹنا پڑے گا ہارون ناصر صاحب برمپٹن سے ان کی کال لیتے ہیں ہارون صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی اور مہربانی ریڈیو بند کر دیں پیچھے ہارون صاحب ریڈیو بند کر دیجیے اور آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی تھینک یو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی میرا نام ہارون ناصر اور بتایا میں سے ہوں میرا ایک سوال ہے ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو مسیحی ہیں ہمیں مسیحی کہا جائے عیسائی مہربانی نہ کہا جائے بار بار عیسائی کہا جاتا ہے تو وہ تو عیسیٰ کی نسبت سے ہے نا تو ہم تو عیسیٰ کی نسبت سے نہیں ہے ہم تو مسیح کی نسبت سے جاتے ہیں سوال میرا یہ ہے ابھی جو ایک بات چل رہی تھی وہ یہ کہ غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو مسیح ثانی کہا گیا لیکن ابھی جو تشریح بیان کی گئی کہ وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں میں عیسیٰ ہوں عیسیٰ ثانی یا عیسیٰ کی طرح یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی ڈاکٹر کو کسی نیک شخص کو مسیحا کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو مسیحا بن کر آیا لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بارہا طور پر یہ چیز جو ہے وہ سامنے لے جاتی ہے کہ جی غلام احمد صاحب جو ہے وہ مسیح ثانی ہے وہ مسیح مسیح ابن مریم کا جو ہے ایک نیا روپ لے کر آئے ہیں اور اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں مسیحوں کی اور مسیح کی اٹ سیلف تضحیق ہے تو میرے خیال سے اس چیز کو ذرا وضاحت سے بیان کریں کیونکہ غلط العام چیزیں بہت زیادہ ہیں جو کہ مسیحوں کے لیے ایک دکھ کا اور درد کا باعث بنتی ہے تھینک یو ویری مچ جی شکریہ ہارون صاحب آپ کا آپ آئے اور آپ نے سوال ہمارے سامنے رکھا انصر صاحب کو دعوت کے اس کا جواب دیں ہارون صاحب برمپٹن سے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم عیسائی کہتے ہیں تو ہم تصدیق نہیں کرتے بلکہ چونکہ مسلمان ان کو ان کا نام تھا عیسیٰ اور جسے وہ یسوع بھی کہتے ہیں اور یسوع کو انگریزی میں یا جو گریک سے آیا ہے جیسس کہتے ہیں وہ تو خود کیتھولک کے اندر ایک فرقہ ہے جیسوٹس جی۔ تو جیسوٹس جو ہیں وہ کہیں جی کہ آپ جیسوٹ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ تو بڑی توہین ہو گئی ہے تو مسیح کے لحاظ سے کرسچن کہنا چاہیے بعض کیتھولک کہتے ہیں تو کیتھولسزم جو ہے وہ باقاعدہ ایک نومن کلیچر ہے ایک بڑا نام بن گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کرسچن ہے یہ کیتھولک ہے تو جب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں کیتھولک تو یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم کیتھولک کرسچن کہتا کہتے ہیں ایم کیتھولک اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں اسی طرح وہ بیپٹسٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو یا دوسرے جو مختلف ان کے فرقے ہیں پروٹیسٹنٹس کے جی۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نوزو اللہ کو تزیحق کی غرض سے نہیں کہتے عیسائی کہ ہم نے کو آپ کا الٹ نام رکھا ہو اور اس میں ہم یہ کہیں کہ جی <clears throat> ان کو نام بھی گاڑ کے کہیں بلکہ قرآن نے جب عیسیٰ ابن مریم کہا تو ان کے ماننے والوں کو قرآن نے نصارہ کہا ہے اور نصارہ کا لفظ چونکہ عربی کا ہے اردو میں زیادہ مستعمل نہیں ہے آ, اس لیے ہم ان کو نصارہ یا نصرانی عام طور پہ نہیں کہتے تو نظرت جو ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا کیونکہ وہ جو ناظرہ جگہ ہے اس کے ساتھ وہ ان کی نسبت ہے دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم تو ان کا روپ لے کر نہیں آئے وہ میں نے ایسا کیا ہے کہ <clears throat> مسیح جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے اب یہ خود جانتے ہیں کہ عیسیٰ تو ان کا نام ہے جس کو جیسس کہتے ہیں تو ان کا پورا نام لیتے ہیں جیسس کرائسٹ تو جیسس کرائسٹ کا مطلب ہے یسوع مسیح تو کرسٹوس جو گریک زبان کا لفظ ہے اس میں وہ انہوں نے ان کا نام کرائسٹ رکھا جو ہیبرو ہے اس میں مشیاخ کہتے ہیں تو مشیاخ جو ہے وہ وہی ہے جو عربی میں اس کو مسیح کہتے ہیں اور مسیح جو ہے وہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے مطلب جس کا ترجمہ ہے وہ ہے دی انانٹیڈ ون جس کو مساح کیا گیا ہو تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو اس طرح کے نیک لوگ ہیں یا جو بادشاہ ہیں ان کو جو چیف پریسٹ ہوتا تھا وہ ٹیمپل سے مقدس تیل لے کر اس کے سر میں ملتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ اس کو ہم نے عزت دی ہے اس کو آنر دیا ہے جیسے ہوتا ہے نا یہ ملکہ بھی کسی کو سر کا خطاب دیتی ہے نائٹ ہوڈ بناتی ہے جی۔ تو وہ اس ملکہ کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے وہ تلوار اس کے ادھر کبھی ادھر لگاتی ہے تو نائٹ ہوڈ کا اسی طرح اس میں یہ تھا کہ تیل لے کر سر تھوڑا سا مقدس تیل جو ہے ٹیمپل میں جو جل رہا ہے وہ سر پہ لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں یہ مسیح ہو گیا تو اس سے پہلے بھی مسیح جو ہوتے تھے اسی لحاظ سے مجھے اس کا بندے کا نام بھول گیا ہے لیکن وہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی تھی اس کی تو والد اس کی والدہ بھی نہیں تھی والد بھی نہیں تھا والدہ بھی نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ وہ مسیح کے مشابہ ٹھہرا ذہن سے میرا نام نکل گیا پتہ نہیں کسی کو یاد آئے گا تو بتا دے گا تو بہرحال مسیح کا مطلب ہے انانٹیڈ ون دوسرا مسیح کا جو مطلب ہے وہ عربی زبان میں ٹریولر کو کہتے ہیں جو بندہ بہت زیادہ ٹریول کرے نا اس کو بھی مسیح کہتے ہیں سیاحت جو نکلا ہمارے یہاں نا ٹورسٹ یا جی۔ سیاح ہاں جی۔ تو سیاح بھی اسی لفظ سے نکلا ہے مساح سے تو یہ دو دونوں اس کے ان کے نام کے مطلب ہیں مسیح کے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جو آج سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے یا سلیپ پر وہ فوت تو نہیں ہوئے لیکن وہ جو ان کا زمانہ تھا دو ہزار سال پہلے کا تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم نام کا جو شخص تھا اس کو خدا نے مسیح کہا یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو اچھا تو اس کو کہتے ہیں یہ مسیح ہے یہ تو ایک ایسے ہے اصطلاحی طور پہ یا استعاراتی طور پہ تمثیلی طور پہ میٹافوریکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو مسیحا والا کام کیا یا آپ مسیحا ہیں لیکن اصل مسیح وہ ہے جس کو خدا کہے کہ وہ مسیح ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تو مسیح ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مسیح آنے والا تھا وہ میں ہوں تو انہوں نے کہا جی وہ یہودیوں نے آ کے وہ بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ابن داؤد ہونا چاہیے تھا اس کو ناصرہ سے آنا چاہیے تھا تم تو گلیل سے آتے ہو تو اس میں لکھا کیا مسیح گلیل سے آتا ہے یہ بائبل کا ایک فکرہ ہے یعنی کہ تم تو گلیل سے آ رہے ہو تو تم تو مسیح نہیں ہو سکتے ایک تو تم تمہارا باپ جو ہے نا وہ نہیں ہے اور تمہیں ابن داؤد ہونا چاہیے تھا پھر ناصرہ سے آنا چاہیے تھا تم تم تو گلیل سے آ رہے ہو تو یہ ان کے ہاں جو ایک کانسیپٹ تھا مسیح کے آنے کا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ ہوں تو ان کا نہیں آپ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے تو یہ کرنا تھا یہ ٹیمپل اس نے کرنا تھا ریوائیو اور اس نے تورات کو نافذ کرنا تھا اس نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لے کے آنا تھا اس نے یہ کرنا تھا اس نے وہ کرنا تھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے آپ وہ مسیح نہیں ہیں تو ان کو خدا نے مسیح کہا انہوں نے اعلان کیا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلات والسلام کو خدا نے کہا کہ آپ مسیح ہیں پھر جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ ان کو کہتے ہیں تو ہماری دل آزاری کا باعث ہوتا ہے یہ تو ہر مذہب میں ہے جتنے بھی مسیحی بھائی ہیں ہمارے پوری دنیا میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں اگر سچا سمجھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں نا جی۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا مکہ میں اور اس نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور میں وہی نبی ہوں جس کے آنے کی خبر موسا نے دی تھی کہ تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا میں وہ ہوں کہتے نہیں جی آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جب آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں ہماری دل آزاری نہیں ہوتی تو یہ تو ہر مذہب کے ساتھ ہوتی ہے نا کون سا مسلمان ایسا ہے جو کرشچن کو بھگوان سمجھتا نہیں سمجھتا نا تو ہندوؤں کی دل آزاری نہیں ہوتی کتنے کون سے ہندو ہیں جو بابا گرو نانک کو صحیح سمجھتے ہیں اگر وہ صحیح سمجھے تو سیکھ نہ جائیں وہ تو جب ان کو غلط کہتے ہیں اور یہ جو سوامی دیانند تھا اس نے ایک کتاب میں بڑی بڑی ان کی توہین کی تو کیا سکھوں کی دل آزاری نہیں ہوئی تو یہ ایک ایسا نیچرل قانون ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو جھوٹا سمجھتا ہے اس کے بانی کو جھوٹا سمجھتا ہے ان کو غلط کہتا ہے لیکن اب یہ دنیا ایسی ہے تو آپ کو بھی گزارا کرنا پڑے گا جیسے ہم گزارا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں لیکن ہم آپ کو اپنے بھائی کہتے ہیں گزارا کریں اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے اس لیے اگر ہم مرزا صاحب علیہ السلّۃ والسلام کو مسیح کہتے ہیں تو آپ کو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں نوزب اللہ ذالک اس لیے یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا آپ دل پہ نہ لیں اس کو زیادہ ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ سامعین آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ اور یا آج کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ رات بارہ بجے تک چلے گا آپ کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے اپنا سوال پیش کرنے کے لیے اس لیے جلد از جلد اپنے سوال کو لے کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین اس پروگرام کو سن رہے ہیں لیکن ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two ہمارا number one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ ایسی جگہیں پہ ہیں جہاں پہ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں پہنچ پاتی یا صاف نہیں ہیں یا یہ آپ اس پروگرام کو اپنے کسی پیارے کسی عزیز کسی دوست کو سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں اپنے سوال کے ساتھ تو برائے مہربانی سوال اپنا لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کا سوال جو ہے وہ ایک منٹ کا جو دورانی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں آپ مکمل کر سکیں اسی طرح آخری گزارش کہ جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اگر آپ سوال پیش کر رہے ہیں تو سوال پیش کیجئے کوئی تقریر کوئی مقالہ جو ہے اس کا نہ ہمارا ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم اس کی متحمل ہو سکتے ہیں اس لیے ایک منٹ کا دورانیہ جو ہے یہ ہم نے طے کیا ہے تمام سامعین کو ہم ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں اور اس میں سے اکثر سامعین مکمل کر لیتے ہیں سوائے ان کے جو فی البدی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے ہمارے ساتھی ہیں وہ اپنا نام نہیں بتا رہے ان کا سوال لیتے ہیں جی السلام علیکم آپ پہ ہیں بات کیجیے جی انصر صاحب جو ہے نا میری سوال کا جواب جو ہے نا صحیح انداز میں نہیں دے رہے ہیں مجھے انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا ایشوریا میں نے نہیں چوز کیا ہے اگر اتنا سارا ان کا مطالعہ ہے ہبرو کے اوپر بھی بہت سی لینگویج پہ ان کا وہ ہے ریسرچ ہے کیا دیوتا دیوی نہیں ہے ان کے وہاں پہ ہم قرآن کو ہم تو پشے کچھ ڈال دیا آپ بہت بڑے اسکالرز ہیں میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے رحیم ہے کریم ہے قیوم ہے قدوس ہے اس نام سے ہم پکارے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں گاڈ دیوتا بھگوان ایسے تو جو ہمارے وہ تھے نا یہ اپنے سکھوں کے گرو نانک انہوں نے کہا تھا میرے اندر سے خدا بولتا ہے خدا دعوت کیا تھا حالانکہ اس کی بھی قرآن میں بہت نالج تھی تو پلیز یہ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو جس نام سے پکارے جس نام یہ مطلب ہے کہ ایشور کے نام سے پکارے ایشور کی تو جینڈر ہے نا گاڈ کی بھی جینڈر ہے گری کی گاڈ جو ہیں اس کے گاڈس بھی ہیں پلیز آپ نا غلط انٹرپریٹنگ نہ کریں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا وقت مکمل ہوا اگلے مہمان ہارون ناصر صاحب ان کی کال ڈراپ ہو گئی جی انصر صاحب میرے <clears throat> میرے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہ متکلم کہاں لکھا قرآن میں مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے سیٹسفائی نہیں کیا اب اول تو سیٹسفائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے سیٹسفائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ قلب کو اطمینان دلوں کو اطمینان بخشتا ہے تو آپ اللہ کا ذکر قرآن ہے تو قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے آپ سے قرآن کی بنیاد پر سوال کیا کہ متکلم کہاں لکھا ہے وہ نہیں بتا رہے آپ اور ایشوریہ میں نے تو نہیں کہا اب اگر ہندو میں <clears throat> کالی بھی ہے درگا بھی ہے اور بہت سی لکشمی ہے ہاتھی کے سر والا گنیش بھی ہے تو ان سب کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ جو ایشور ہے اس کو وہ جو خدا ہے اس کو وہ ایشور کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہ تو پھر ایشوریہ بھی ہے تو وہ پھر ہم کیسے مان لیں تو جینڈر کے ساتھ خدا وابستہ نہیں ہے تو ان کو اتنا نہیں پتہ کیونکہ انہوں نے خود مان لیا اب کہ ہم نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا قرآن میں اللہ کے لیے کون سا جینڈر استعمال ہوا ہے میل میل ہوا نا ہو و الواحد القہار ہوا کل ہوا اللہ ہوا کس کے لیے ہے میل کے لیے نہیں ہے جی۔ تو پھر جینڈر لگا کہ نہیں لگا اب یہ بتائیں کہ جی قرآن نے اللہ کے لیے جینڈر مذکر کا میل کا استعمال کیا کہ نہیں کیا کیا تو پھر یہ کہتے ہیں تو جینڈر تو ہے ہی نہیں تو یہ بات کرتے وقت یہ سمجھتے نہیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس لیے وہ ان کی سوئی پھنس گئی ہے ایشوریہ کے اوپر تو ایشوریہ غالباً ان کو بہت زیادہ پسند ہے اس کی فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ جینڈر جو ہے وہ کوئی کسی عورت کا بنا لیں لیکن جینڈر تو خود قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا ہے مذکر کا تو پھر اس کے ساتھ وہ پھر اس کی وہ فیمیل بھی ہونی چاہیے بعد میں وہ آپ بنا لیں پھر کوئی نام رکھ لیں ایسی کسی ایسی خدا کی سے اس کا جو مونس بھی ہو کیونکہ مذکر تو وہ ہے نا خود اس نے ذکر کیا جزاکم اللہ سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو چکے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں four one six four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو اس طریق پہ آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں اسی طرح ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب برمپن سے ان کی کال لیتے ہیں اکرم صاحب السلام علیکم ہاں جی جی جی وعلیکم جناب جناب اچھا انصر رضا صاحب تسی چلو الحمدللہ یہ یہ تسلیم تسلیم کر لیا وے کہ ایک ایک مذہب والے والے یا فرقے دوسرے نو اگر کوئی گزارا کرنا وے اگر اسی پھر ایک تسلیم کرنے غیر مسلم یا اسی یہ کہنے ہیں غصہ نہیں کرنے والی گل اپنا برداشت والی گل ہے برداشت کریا کرو غصہ نہ کرو دوسری گل چلو سوال سوالی کہ تسی احادیث دا جیڑا زمرہ ہوندا ہے او سلسلے تھوڑا جا فرماؤ کہ ایک دوسرے دی گل نو نہیں مسلمان ایک دوسرے دی گل نو سمجھ دے اور او فرما دیندے نے کہ جناب صحیح ہے اسی اینو تسلیم نہیں کردے تے اے دے دا ذرا تھوڑا جا احادیث دے بارے جے دسو کہ اینو تسلیم کر جی شکریہ اکرم صاحب آپ نے فون کیا جی انصر صاحب اکرم صاحب برمٹن سے بات یہ ہے کہ آپ شوق سے ہمیں جو کہیں ہم غصہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ انہی کفار کی روایت پہ چلتے ہوئے انہی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ ہر نبی کے زمانے میں ہوتے تھے اور جو بھی آپ کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کفار ایسے ہی کرتے تھے اس لیے آپ سو دفعہ کریں ہم نہ غصہ کرتے ہیں نہ ہمیں کوئی اس میں تکلیف ہوتی ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک واضح فرق پیدا کر دیا ہے کہ کفار کی حرکتیں کرنے والے کون ہیں اور مسلمانوں جیسی مومنوں جیسی حرکتیں کرنے والے وہ کون ہیں تو یہ تو ہے آپ کی پہلی بات کا جواب لیکن اس میں آپ نے ایک اور بات یہ بھی کہی ہے کہ آپ نے مان لیا کہ جی ہر مذہب والا ہر فرقے والا دوسرے کو کرتا ہے تو گزارا کرنا چاہیے اس لیے اگر ہم آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں پھر آپ بھی گزارا کریں سو دفعہ کہیں بلکہ ہم بھی اپنے آپ کو غیر مسلم اس وقت کہیں گے جب آپ قرآن کی بنیاد پہ بات کریں گے میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا پارلیمنٹ کو میں جوتے کے نوک پہ بھی نہیں رکھتا پاکستان کی کہ میرا جوتا گندا ہو جائے گا پاکستان کی پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مجھے کہے کہ میں کیا ہوں کہ مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں ہاں میں اس وقت آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھوں گا ماتھے پہ رکھوں گا اور اس کو تسلیم کروں گا اگر آپ مجھے کہیں کہ قرآن تو میں کافر کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وَََََََََِ وسلم کی سنت سے ہی ثابت ہے کہ تم ہو تو اس وقت میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور میں جمپ کر کے آپ کی طرف آ جاؤں گا وہ آپ کرتے نہیں ہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ ہوتا تو تھا نا وہ ایک بندے کے پاس وہ اس کے گھر بچہ ہوا تو بیچارہ غریب آدمی تھا تو وہ بھانڈ آ کے وہاں پہ بڑی انہوں نے گانے چھانا گئے تو کہنے گیا جی کو ویلا دو تو انہوں نے کہا جی لے لو تو انہوں نے کہا کتھوں کتوں لئیے تو وہ کہنا میں دوا کتھوں تھا ہی نا اس کے پاس تو یہ حال ہے ان کا کہ میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سے حوالہ دیں قرآن سے حوالہ دیں ہے ہی نہیں ان کے پاس آ جا کے ایک پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جس نے کافر قرار دیا اور اس کو حق نہیں ہے اور پھر اسی آئین کے تحت یہ مظاہرے کرتے ہیں کہ جی ہم آئین کی فلاںشک کو نہیں مانتے ہم فلاںشک کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے اسی آئین نے جس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو کافر قرار دیا اسی آئین میں سود حلال ہے سودی کاروبار ہو رہا ہے اسی آئین کے تحت اور وہ سارا حرام کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سود کھاتا ہے اس کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر چکی ہے سود کو حلال قرار دے کر اس کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر کے سارا کچھ ہو رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل بھی وہیں بیٹھی ہے وفاقی شرعی عدالت بھی وہیں بیٹھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اسی آئین کے تحت ہو رہا ہے سارا کام جو جتنی بھی کرپشن آج کل آ رہی ہے ساری کی ساری اسی آئین کے تحت ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں دوسرا انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا بعد میں حدیث کے حدیثوں کے بارے میں ہاں جی۔ تو حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ <clears throat> ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت الوداع میں جو خطبہ شاد فرمایا اس میں یہ کہا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تو حدیث کا تو نام نہیں لیا اس لیے حدیث تو سورس نہیں ہے دین کا البتہ احادیث جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہیں قرآن کو تو جب انٹرپریٹ کرتی ہیں تو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے نا تو جو انٹرپریٹیشن قرآن کے مطابق ہے وہ حدیث درست ہے چاہے وہ کسی بھی کمزور سے کمزور کتاب میں ہو اور اگر کوئی حدیث بخاری میں ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے تو ہمارا جو حدیث کو ماننے کا طریقہ کار ہے جو معیار ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت جو قرآن کے مطابق ہے اس کو ہم مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ چاہے جتنی مرضی اس کے راوی مضبوط ہوں اس کی اسناد جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہوں چین آف نریٹرز بالکل اسٹرانگ ہو اور اس کے بارے میں سب نے کہا ہو کہ یہ سکھا ہے حالانکہ کوئی ایک بھی ایسا راوی نہیں ہے کوئی ایک بھی اور محدثین نے لکھا ہے یہ سارا کوئی ایک بھی ایسا راوی نہیں ہے جس کو سب نے کہا ہو کہ یہ سکھا ہے کوئی جھوٹا کہتا ہے کوئی سچا کہتا ہے اور کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو سب نے جھوٹا کہا ہو دس اگر اس کو جھوٹا کہہ رہے ہوں گے تو بیس اس کو سچا بھی کہہ رہے ہوں گے اس لیے یہ احادیث کی جو صحت ہے اس کا یہ حال ہے لیکن ہمارے لیے اللہ کی کتاب جو ہے وہ کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو نسل بعد نسل وہ چلتی چلی آ رہی ہے اب صحابہ نے جب نماز پڑھی تھی تو انہوں نے بخاری سے تھوڑی پڑھی تھی حضور کو دے کے پڑھی ہے صحابہ کی اولاد نے جو پڑھی ہے وہ بخاری مسلم دے کے تھوڑی پڑھی انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا نا پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو تیسری چوتھی صدی میں جا کے حدیثیں کمپائل ہوئیں اور اس کے بعد بھی پوری دنیا میں نہیں پھیلیں ابھی یہ سو سوا سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت خلیف تمسی اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی نور الدین صاحب ان کو پتہ لگا کسی کے پاس بخاری ہے وہ چل کے گئے سفر کر کے گئے پتہ نہیں کتنے دنوں کا جا کے نہیں گئے مجھے صرف دکھا دو بخاری یعنی یہ احادیث کی کتابوں کا حال تھا کہ وہ پوری جگہ پہ اویلیبل بھی نہیں تھیں مسلمان نماز کیسے پڑھتے تھے میں نے اپنے باپ کو دیکھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا چلتے چلتے صحابہ تک سلسلہ پہنچ گیا ہم میں سے کسی نے حدیث نہیں پڑھی لیکن میرے باپ نے مجھے سکھائی اس کے باپ نے اس کو سکھائی اس کے باپ نے اس کو سکھائی یہ اس طرح چلتا ہے معاملہ یہ ہے سنت اس کو کہتے ہیں عمل تواتر جی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور فرمایا کہ سلو کو مار رہا ہے تو نہیں اسلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صحیح تو صحابہ نے حضور کو دیکھا ایسے پڑھتے تھے انہوں نے آگے پڑھنی شروع کر دی انہوں نے آگے پڑھانی شروع کر دی یہ سلسلہ ہے اس کا اس لیے حادیث کے متعلق ہمارا یہ قیدہ ہے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جوابات لے کے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ کے ساتھ جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہمارے پاس تقریباً بیس منٹ رہ گئے ہیں آج کے آپ کے ساتھ جو ہمارا وقت ہے اگر آپ پسند کریں کہ آپ کا سوال آج کے پروگرام میں شامل ہو تو جلد از جلد ہمیں ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے سوال کو آج کے پروگرام میں شامل کر سکیں ورنہ آپ کا سوال جو ہے وہ آئندہ کے لیے مؤخر ہو جائے گا اگر آپ آخری چند منٹوں میں فون کریں گے ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں محمد اکرم صاحب برمپٹن سے ان کی کال لیتے ہیں جی اکرم صاحب السلام علیکم جی اکرم صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ بات کیجیے ہاں جی وعلیکم جناب جی ہاں جی انصر رضا صاحب کہندے نے کہ جی اسی کسی نو کوئی نہیں ہے سو جی گل کہندے لیکن انجے فتوہ بھی نالے لا رہے نے کہ تسی جناب ایک کفار دی یعنی جڑے صحیح مسلمان نے تسی تسی تسی بھی کافر پہ تے تے تے سر پھر پھر ایک جڑا جھوٹے جھوٹے نبی دے فالوور ہو کہنا کوئی جرم نہیں نا میرے بھائی گل کہ سوال او او دین اگر اپنے نو سارے دی جگت بازی نہیں کاش تسی اپنی منجی تھلے بھی کدی کوئی تھوڑا جہا ڈنڈا پھیر لیا کرو جگتا نہ کریا کرو ایک دوسرے نو تسی جس منصب تے بیٹھے ہو او دی گفتگو ایسی کریا کرو تاکہ سامع نو پتہ چلے کہ یار اگر کوئی چلو اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس اس لیے انہوں نے جو اپنے ذہن کا گند تھا وہ نکالا سارا باہر جی۔ اور اس کو کہتے ہیں ٹو واش یور ڈٹی linen in in the square market تو وہ انہوں نے حساب کیا کہ جو اپنے ذہن میں جتنا بھی گند بھرا ہوا تھا وہ سارا باہر لا کے انہوں نے پھینک دیا وہ جس کی بدبو سے میرا خیال ہے پورا کینیڈا متفن ہو گیا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب شا پروگرام میں شامل ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری ہمارے پاس تقریباً پندرہ منٹ ہیں اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کے پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ آج جتنے زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں بعض وقت کی رعایت کی باعث میں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اگر سوال ای میل کر دیں تو ہمیں زیادہ سہولت ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کوئی حوالہ دینا چاہتے ہیں یا حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہمارے ساتھی کو دے سکتے ہیں اور وہ ہمیں آگے پہنچا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی سلو کمار والی یہ تو مسلم بخاری میں ہے اور صاحب سطح میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف آپ کہتے ہیں حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں دوسری طرف یہ پڑھتے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے دو, دو جوابات آپ دے رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اس کا کچھ آپ بتائیے مجھے چلیے شکریہ امین صاحب آپ کا میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجرت الوداع میں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت حدیث کا تو ذکر نہیں ہے اس میں اور علماء کا بہت سے علماء کا یہ خیال ہے انہوں نے اس میں بہت سی تشریحات اور وضاحتیں بھی کی ہیں کہ سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے اس لیے میں نے کسی بھی جگہ انکار نہیں کیا کہ میں نے حدیثوں کو میں نہیں مانتا بلکہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی تشریحات ہیں اور یہ والی جو بات ہے یہ حدیث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو اس سے پہلے بھی لوگ یہی کام کر رہے تھے یعنی حضور کو دے کے پڑھتے تھے نا جی نماز یہ تو نہیں کہ حضور نے جب تک یہ بات نہیں کی تب تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کیا کریں تو کسی خاص موقع پہ کسی خاص شخص کو حضور نے فرمایا کہ صلی کما آئے تو مونی وسلی جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دے کر نماز پڑھو لیکن اس سے پہلے تو آپ نے یہ بات نہیں کی جب اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں کی تو جب تک یہ بات نہیں کی تھی تب تک لوگ کیا کرتے تھے کہ حضور یہ بات کہیں تو پھر ہم نماز شروع کریں تو جب سے نماز فرض ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اس کال کے کہنے تک اس حدیث کے اس بات کے کہنے تک لوگ کیا کرتے تھے حضور کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے yeah. جی۔ اس لیے کسی ایک کال کا یہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہی لوگوں نے بات شروع کی لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں احادیث کا منکر نہیں ہوں میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی تشریح ہیں جو حدیث قرآن کے مطابق ہے ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے اکٹھی کی ہیں قرآن کو لوگوں نے اکٹھا نہیں کیا اللہ نے اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان علینہ جمع ہو اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے صحیح اور اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کروایا لوگوں نے نہیں کیا لیکن لوگوں نے احادیث کٹھی کی اور وہ بھی تیسری چوتھی صدی میں جا کے کی ہیں پھر اس میں انہوں نے ایک سلسلہ اسماور رجال کا اکٹھا کیا اس میں کہا جی فلاں نے کہا ہے فلاں سے روایت ہے فلاں سے روایت ہے وہی تو جھوٹا تھا جی ایک بندہ جھوٹا کہہ رہا ہے دس بندے اس کو سچا بھی کہہ رہے ہیں تین بندے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں سات بندے اس کو سچا بھی کہہ رہے ہیں تو جیسے میں نے کیا کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں چیلنج ہے میرا کوئی ایک بھی ایسا راوی نہیں ہے جس کو سب نے کہا کہ سچا ہے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو سب نے کہا کہ جھوٹا ہے یہ احادیث کے معیار کے متعلق بات ہے تو میں احادیث کا انکار نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اس کو پریفرنس دے رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں ایک یہ بھی بات بن گئی ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے اگر حدیث اور قرآن میں کانفلکٹ ہو تو حدیث کو مان دو قرآن کو چھوڑ دو ان اللہ راج جزاکم اللہ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں محترم انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں ہمارے اگلے مہمان ان کی طرف چلتے ہیں اشفاق چنا صاحب برمپٹن سے اشفاق صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی جی میری طرف سے السلام علیکم آپ دونوں بھائیوں کو وعلیکم السلام اللہ جی میں وقتاً آتا ہوں آپ کے شو میں خاص کر کے میں یہ کہنا چاہوں گا جب انصر رضا صاحب ہوتے ہیں تو میں بہت ہی مجھے دلی خوشی ہوتی ہے ان کا پروگرام سن کر اور دل جوئی سے سنتا ہوں ان کا پروگرام جی۔ بس میں اتنا سوال میرا نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی عرض ہے میں نے کہ میں گنہ گار ہوں مجھے نہیں ہے نالج اتنی زیادہ جو میں میں پڑھوں بس انتر رضا صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کا پروگرام تو اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا ان کو بس سلام کہنے جی وعلیکم جی۔ السلام رحمۃ اللہ جی۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا آپ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی پروگرام کا سلسلہ جاری four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا سوال بھیجنے کے لیے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیہ ہے اگر آپ پروگرام میں ذریعہ ٹیلی فون کے شامل ہو رہے ہیں اپنے سوال کے لیے اور اکثر لوگ ہماری اس میں مدد کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ سوال لکھ لیں تو آپ کا سوال جو ہے مکمل ہو جاتا ہے بہت کم سوال ہیں جو لکھے ہوئے آپ پڑھ رہے ہوں اور وہ ایک منٹ کے دورانیہ میں نہ ہوں مشکل تب ہوتی ہے جب آپ فل بدی سوال پیش کرتے ہیں اور اس میں وقت لگ جاتا ہے اور آپ کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے امید ہے آپ اس میں ہماری مدد کریں گے اس وقت ٹیلی فون کی لائنیں پرسکون ہیں جی انصر صاحب اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی ہلچل پیدا کریں جی تھوڑی سی ہلچل <laughs> ویسے بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے ہاں جی آج کل جو پاکستان کے مختلف جو چینلز ہیں ٹی وی شوز میں جی اس میں وہ بریک لیتے ہیں ایک اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے مہمانوں کے لیے تو میں بھی اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ جی۔ ابھی ہمارے پاس میرا خیال ہے شاید کتنی دیر ہے جی، دس منٹ دس جی۔ گیارہ منٹ ہے ہمارے پاس تو خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑا سا دینی علم ان کو ہے ان کے لیے یہ سنن ابو داؤد ہے کتاب النکاح باب خطبۃ النکاح اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی کو اس وقت نوٹ کرنا ممکن نہ ہو تو ہمارا جو یہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ سن لیں بعد میں جی ٹھیک اور اپنے علماء سے ذرا پوچھ کے بتائیں اس کے بارے میں جو میں سوال کرنے لگا ہوں سنن ابو داؤد جی کتاب النکاح باب خطبۃ النکاح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ اس طرح سکھایا ان الحمد للہ نستعین ہُو و نستخر ہو نمن بھی منشرور انف انفسن میاد اللہ فلاح مد اللہ میود الفلاح ہادی اللہ و اشد و اشد ونّا محمد ان ابد و رسول و آگے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے نساء آیت نمبر ایک بریکٹ میں لکھا ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک یا یو الزین امن الطق اللہ تصا تسا بہی و الرحام ان اللّہ قان رقیبہ یہ مجھے قرآن سے دکھا دیں آیت کہاں لکھی یہ آیت قرآن کریم سے دکھا دیں دکھا دیں کہاں لکھی ہے اچھا حدیث میں سنا داود کتاب النکاح باپ خطبۃ النکاح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ اس طرح سکھایا نکاح کا جی لکھا خطبہ حاجت اس طرح سکھایا اور اس میں پہلے وہ شروع کی پڑی ہے ہاں جی۔ الحمد للہ و نستا آگے بریکٹ میں لکھا ہے سورہ نساء نمبر ایک آیت نمبر ایک اور وہ آیت اس طرح سے لکھی ہے اس میں کوٹ ان کوٹ میں جی۔ یا ایو الزین آمن تک اللہ لذی تسا اللونہ بہی، ول ارحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ یہ قرآن سے یاد دکھانے کا لکھی ہے کہتے ہیں سورا نساء کی پہلی یاد ہے یہ بسم اللہ کے بعد کیونکہ وہ بسم اللہ تو نہیں گنتے جی، گے ہاں جی۔ وہ لکھا ہے اس کے سورہ نساء کی پہلی یاد ہے مجھے سورہ نساء چھوڑ پورے قرآن میں سے یاد دکھانے کا لکھی ہے دوسرا ابھی ختم نہیں اچھا۔ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اچھا، اچھا، دوسرا جو ہے نا وہ ترمزی اباب المناقب باب مناقب ابئی بن کاب جی وہ کہتے ہیں حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں پھر آپ نے پڑھا لم یقن الزینہ کا فرو اور اس میں پڑھا ان نا ذات الدین اند اللہ الحنیفیت المسلمت و یہودیت و ولنسرانیت و ولمجوسیت و تو میں یَ عم فلاں یک فر فلاں یک فرح اور اس پر یعنی ابی بن کا پر پڑھا لو انا ابن آدم وادین بمال لب تغا الہ ثانی کان الحسانی لب تغا الہ ثالثن و یطوب اللہ علام طابہ اور آگے لکھا ہے حاضہ حدیث حسن صحیح یہ مجھے بتائیں کہاں لکھا قرآن میں کہ خدا کہتے ہیں خدا نے مجھے کہا ہے ابئی بن کاپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں اور پڑھتے کیا ہیں ان نا ذات الدین ان دلّہفیت و مسلمت و لل یہودیت و مجوسيت تو و يام القيراً فلنق فرح ہوں فلں فرح تو یہ تو نہیں ہے اس کے اندر اور پھر مزید پڑھتے ہیں آگے اور کہتے ہیں اور پھر اس پر یہ بھی پڑھا لو انا لبن آدم وادی میں مالن لب ثانی و لو قان الحسانی لب طغا لہ اللہ علام تاب یہ کہاں لکھ قرآن میں وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا تمہارے سامنے قرآن پڑھوں اور دو الفاظ دو جملے پڑھتے ہیں اور دونوں کے دونوں قرآن میں نہیں ہیں اور آگے لکھا ہے حاضہ حدیث حسن صحیح حسن صحیح راویوں کی بنیاد پہ ہے نا جی ہاں جی ہاں۔ راویوں کے درجے ہیں ہاں جی, ہاں جی۔ تو یہ درجے پہ پہنچ گیا ہے تو وہ حسن ہے لیکن یہ راوی اس سے بھی زیادہ درجے پہ پہنچ گیا یہ حسن صحیح ہے اتنی اوتھینٹک حدیث ہے یہ تو کہتے ہیں جی حدیثہ نہیں مانتے جی دی تو حدیثوں کو کیسے مانیں جی؟ یہ اس میں جو لکھا ہے یہ کہاں پہ ہے کون سی وہ قرآن کی آیت ہے کہاں پہ ہے یہ تو ترمزی اباب المناقب باب مناقب ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو داود سنن ابو داود کتاب النکاح باب خطبۃ النکاح میں یہ دو احادیث ہیں اور یہ میرے جو سامعین ہیں خاص طور پہ وہ جو تھوڑا سا دینی لمبی رکھتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر جی دو حدیثوں کی آیات اس میں جو نقل کردہ آیات جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ہم ان کے سوال لیں گے لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ ان کے جوابات وقت کی رعایت سے ہوں گے اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر پیش کی معذرت پہلے جو ہیں وہ اشوک شرما صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں جی شرما صاحب ہاں جی آپ پہ بات کیجیے جی اوکے میرا نام اشوک جی شرما جی اشوک شرما صاحب جی۔ اچھا میں آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا آپ احمدی ہیں نا جی جی ہاں جی وہ آپ کو دوسرے مسلمان کیوں نہیں لائک کرتے وہ everything against you guys تمہارے بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں انٹرنیشنلی سپورٹ کرتے ہیں سب کنٹریوں میں جا کر سارا کچھ آپ بہت ان سے زیادہ کرتے ہیں اور سب کو بہت آپس میں بہت پیار ہے میرے بھی دوست ہیں میم بھی وہ جی جی کیا بات ہے بھائی مسلم ڈونٹ گیٹ تجھے کو اچھی اچھی جابیں نہیں دیتے پاکستان میں یو ار ویلکم جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ کیا ہے یہ کیا مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ آئے اور حوصلہ افزائی کی امین صاحب لائن پہ ہیں جی امین صاحب اسلام علیکم امین صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے جی انصر صاحب قرآن نے تو آیت نازل کی ومن ہمن خسنا علیک ومن ہمن لم نقص تاریخ یہ انبیاء سابقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے آپ اپنا عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ قرآن پاک کی اسی کو آیت بتائیں نا کہ من بعد محمد والی آپ باتیں تو اچھی کر جاتے ہیں باتوں سے نہیں پتہ چلتا قرآن سے کوئی دلیل دے نا ہمیں قرآن آپ کو انکار کرتا ہے ہر چیز کا آپ وہ شخص ہوں کہ جو قرآن کو پیٹ پیچھے رکھا ہوا آپ لوگوں نے آپ یہود نسارا کی بات کرتے ہو مجھے اللہ کی قدرت پہ اللہ کی مسلحت پہ بڑی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے نبی سے امت نہیں بلوا رہا وقال رسول یا ربی ان قوم خز حاضر قرآن آپ لوگ ہی وہ شخص ہو جس نے قرآن کو پیٹ پیچھے رکھ دیا ہے یہود نصارہ کی بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہو آپ اپنا عقیدہ پیش عقیدہ پیش کرتے ہو قرآن کی دلیل پیش کرو نا پھر میں آپ سے بات ہوں صاحب جی اچھا شکریہ امین صاحب آپ کا جی انصر صاحب وقت کی رعایت سے آپ جی، جو اشوک شرما صاحب نے بات کی ہے تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو تکلیف ہوگی ان کو وہ برا لگے گا ان کو دوسرا جو امین صاحب نے بات کی ہے اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری رات آپ نے قصہ سنا یوسف زلیخا کا صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں جی کہ یوسف زلیخا کون تھی مر تھا کہ عورت تو ان کا یہی حال ہے کہ اتنے سالوں سے ہم قرآن سے ان کو دلیلیں دے رہے ہیں اور آ کے یہ ایسے اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آج تک ہم نے قرآن سے کبھی کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی اور ہمیشہ ان کو قرآن سے دلیل دی ہے لیکن یہ اس وقت ایک پراپیکنڈا کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ جی آج تک کبھی قرآن سے دلیل ہی نہیں پیش کی لیکن وہ بہرحال کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کا پڑھے لکھے کو فارسی کا ہمارے سارے پروگرام ریکارڈڈ موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ یہ سمجھیں کہ جی ہم نے قرآن سے دلیل کبھی پیش نہیں کی تو ان کے لیے یہی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ہماری جتنی بھی آرکائوز میں ہمارے پروگرام ہیں میرے بھی اور دوسرے جو ہمارے ساتھی آتے ہیں وہ سن لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ امین صاحب جو ہیں وہ کس قدر دھوکہ دہی سے اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں جزاکم اللہ سامین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب فرما تھے آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور تقریباً سترہ کالز ہمیں آئیں اس پروگرام میں اور سترہ کے سترہ کے جوابات دیے گئے یا ان کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا اور اسی طرح ایک ای میل آئی ہمارے بعض سامعین فرمائش کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کتنے مصروف رہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں انصر صاحب چند منٹ ہیں بلکہ ایک منٹ ہے اگر آپ افتتاحی کلمات ایک سے ڈیڑھ منٹ میں بیان فرمائیں بس وہ میں نے جو دو حدیث پیش کی ہیں اس کا جی۔ میں دوبارہ سے ریفرنس دے دیتا ہوں سنن ابو داؤد کتاب النکاح باپ خطبۃ النکاح میں امین صاحب آئے تھے میں سمجھا شاید اس کے متعلق بات کر رہے ہوں گے جی۔ لیکن انہوں نے وہ باری پتھر تھا اس کو چوم کے پیچھے چلے گئے واپس دوبارہ تو اس میں سنن ابو داؤد کتاب النکاح باپ خطبۃ النکاح میں قرآن کی ایک عید لکھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے اسی طرح ترمزی ابواب المناقب باب مناقب ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس میں دو آیات دکھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اللہ نے کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ اور دو جملے بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق جی۔ اور وہ قرآن میں نہیں ہیں تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں سے مجھے دکھا دیں جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب نے یہ کہا تو وہ کہاں لکھا ہے اس کے اندر وہ کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ تعاون آئے گی اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ امام ادی کے جو مخالف ہوں گے علماء ہوں گے اور تورات میں لکھا ہے اور انجیل میں لکھا ہے تو کوئی بھی نہیں لکھا تو میں نے وہ ان کو حوالے پڑھ کے سنائے ہیں پہلے بھی سورہ فتح سے بھی اور دجال کے بارے میں بھی اور پھر اب یہ حدیثیں جو میں نے پڑھ کے سنائی ہیں اس میں سے بتائیں کہ یہ آیات کہاں پہ ہیں جزاکم اللہ انصر صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ تھے ان کا شکریہ جو ہمارا کمپیوٹر سے متعلق کام ہوتا ہے یا اسی طرح جو آپ کی کالز کا ٹیلی فون کا کام ہوتا ہے وہ یہ اظہر صاحب نے آج اس کو کیا اور یہ ایک ٹیم ہے جو کرتی ہے اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ خاموش سامع کے طور پہ سنتے ہیں اور انفرادی طور پہ یا ای میل کے ذریعے آپ اپنا